رب تو نے ہمیں دو دفعہ موت دی اور دو ہی دفعہ زندگی بخشی بس ہم اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں تو کیا اس سے بچ نکلنے کی کوئی راہ ہے ذالکم بأنه اذا دعی اللہ وحده کفرتم وَإِن يُشْرَكْ بِهِ تُؤْمِنُونَ فالحكم لله العلي الكبير تمہارا یہ حال اس لیے ہے کہ جب بھی اکیلے اللہ کو پکارا جاتا تھا تم اس کا انکار کر دیتے تھے اور اگر اس کا شریک ٹھہرایا جاتا تھا تو تم مان لیتے تھے بس فیصلے کا اختیار اللہ ہی کو ہے جو بہت بلند وہی ہے جو تمہیں اپنے نشانات دکھاتا ہے اور تمہارے لیے آسمان سے رزق اتارتا ہے اور نصیحت نہیں پکڑتا مگر وہی جو جھکتا ہے بس اللہ کو اسی کی خاطر اطاعت کو خالص کرتے ہوئے پکارو خواہ کافر ناپسند کریں رفیع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من من من أمره على يشاء عباده لينذر لينذر يوم وہ بلند درجات والا صاحب عرش ہے اپنے بندوں میں سے جس پر چاہے اپنے امر سے روح کو اتارتا ہے تاکہ وہ ملاقات کے دن سے ڈرائے زندہ خدا سے دل جو لگاتے تو خوب تھا تو خوب تھا مردہ بتوں سے جان چھڑاتے تو خوب تھا تو خوب تھا زندہ خدا سے دل جو لگاتے تو خوب تھا تو خوب تھا مردہ بتوں سے جان چھڑاتے تو خوب تھا تو خوب تھا تو خوب تھا تو خوب تھا کیس کہانیاں نا سناتے تو خوب تھا تو خوب تھا کہانیاں نہ سناتے تو خوب تھا تو خوب تھا زندہ نشان کوئی دکھاتے تو خوب تھا تو خوب تھا زندہ نشان کوئی دکھاتے تو خوب تھا تو خوب تھا زندہ خدا سے دل جو لگاتے تو خوب تھا تو خوب تھا اپنے تئی جو آپ ہی مسلم کہا تو کیا کہا تو کیا نہیں جو آپ ہی مسلم کہا تو کیا کہا تو کیا مسلم بنا کے خود کو دکھاتے تو خوب تھا تو خوب تھا مسلم بنا کے خود کو دکھاتے تو خوب تھا تو خوب تھا زندہ خدا سے دل جو لگاتے تو خوب تھا تو خوب تھا تب دین میں لگا دیتے زندگی زندگی تب دین میں لگا دیتے زندگی زندگی بے فائدہ نا وقت گواتے تو خوب تھا تو خوب تھا فائدہ نہ وقت گواتے تو خوب تھا تو خوب تھا زندہ خدا سے دل جو لگاتے تو خوب تھا تو خوب تھا دنیا کی کھیل کود میں ناصر پڑے ہو کیوں پڑے ہو کیوں دنیا کی کھیل کود میں ناصر پڑے ہو کیوں پڑے ہو کیوں یاد خدا میں دل جو لگاتے تو خوب تھا تو خوب تھا یاد خدا میں دل جو لگاتے تو خوب تھا تو خوب تھا زندہ خدا سے دل جو لگاتے تو خوب تھا تو خوب تھا مردہ بتوں سے جان چھڑاتے تو خوب تھا تو خوب تھا زندہ خدا سے دل جو لگاتے تو خوب تھا تو خوب تھا تو خوب تھا تو خوب تھا تو خوب تھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ریڈیو احمدیہ کے ایک اور پروگرام کے ساتھ میں ہوں آپ کے میزبان صفی راجپوت سامعین یہ پروگرام ریڈیو احمدیہ ہم آپ کی خدمت میں ہر ہفتے اور اتوار کی شب لے کر حاضر ہوتے ہیں ہفتے کو پیش کیا جانے والا پروگرام عربی اور بنگلہ زبانوں میں براہ راست پیش کیا جاتا ہے جبکہ اتوار کو ہماری نشریات آٹھ بجے شب شروع ہوتی ہیں اور براہ راست نشریات جاری رہتی ہیں شب بارہ بجے تک یا یوں کہیے کہ گیارہ بجے تک جب کہ پروگرام کے آخری گھنٹے میں ہم آپ کی خدمت میں امام جماعت احمدیہ حضرت مرزا مسرور احمد صاحب خلیفۃ المسیح الخام سید اللہ تعالیٰ بن نسل عزیز کے خطبہ جمعہ کی ریکارڈنگ پیش کیا کرتے ہیں سامن ریڈیو احمدیہ جیسا کہ نام سے ظاہر ہے احمدیہ مسلم جماعت یہ جماعت احمدیہ کی پیشکش ہے اس پروگرام کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے سننے والوں کے سامنے جماعت احمدیہ کا موقف پیش کریں وطن عزیز میں تو ہمیں یہ سہولت حاصل نہیں اور یہ موقع میسر نہیں لیکن یہاں اللہ کے فضل و کرم سے ہمیں یہ موقع میسر ہے کہ ہم اپنی بات اپنا موقف اپنا پیغام آپ تک پہنچائیں ریڈیو احمدیہ ہمارے سامعین جانتے ہیں کہ کسی ایک یک طرفہ پروگرام کا نام نہیں بلکہ بڑا آسان اور سادہ سا فارمیٹ ہے ہوتا کچھ اس طرح سے ہے کہ ہم اپنے اسٹوڈیوز میں جماعت احمدیہ سے تعلق رکھنے والے مختلف اکابرین اور علماء کو مدعو کرتے ہیں اور سامعین ان سے درخواست کرتے ہیں کہ کسی ایک موضوع پر جماعت احمدیہ کا موقف ہمارے سننے والوں کے سامنے رکھیں اس کے بعد سامعین ہم آپ کو موقع فراہم کرتے ہیں کہ آپ ریڈیو احمدیہ کا حصہ بنیں چاہے براہ راست ہم آپ کو ٹیلی فون نمبر دیتے ہیں اسٹوڈیوز کو آپ کال کر سکتے ہیں اپنے سوال کے ساتھ ریڈیو احمدیہ کا حصہ بن سکتے ہیں یا پھر بذریعہ ای میل یا بذریعہ پیغام ہم تک اپنا پیغام یا سوال پہنچا سکتے ہیں اور وقت اور موقع کی مناسبت سے ہم آپ کے سوالات کے جواب اسٹوڈیوز میں موجود مہمان سے حاصل کیا کرتے ہیں یہ سلسلہ جاری رہتا ہے ریڈیو احمدیہ آپ کے سامنے مختلف نو مضامین لے کر حاضر ہوتا ہے ہمارے کچھ پروگرام ایسے ہوتے ہیں جس میں ہم آپ کے ساتھ اسلام اور اثر حاضر کی بات کرتے ہیں یعنی مغرب میں اسلام کی اشاعت ترویج اور تبلیغ کے لیے جو مسائل اور کوششیں کی جا رہی ہیں یا جو مسائل کہیے درپیش ہیں ان کا ذکر خیر کیا جاتا ہے کچھ پروگرام ایسے ہوتے ہیں جن میں ہم صداقت سیدنا حضرت بانی سلسلہ علی احمدیہ مرزا غلام احمد صاحب قادیانی مسیح معود و مہدی محود علیہ السلاۃ والسلام کی بابت بات کرتے ہیں اسی طرح سے ہمارا ایک بڑا معروف سلسلہ ایک بڑا مقبول سلسلہ وہ ہے جس میں ہم فقہی مسائل پر بات کیا کرتے ہیں اس پروگرام میں ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں مہمان ہوا کرتے ہیں مکرم و محترم مرزا محمد افضل صاحب آج بھی میرے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں انہیں خوش آمدید کہیں گے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ہم بہت خوشی ہے کہ میں ایک کافی غیر حاضری کے جی۔ بعد پھر آنے کا موقع ملا شکریہ بلانے کا چلیے بہت بہت شکریہ تو پروگرام میں مزید وقت ہم نہیں لیں گے سامعین ہوتا کچھ اس طرح سے ہے کہ ہم یہ جو پروگرام ہوتا ہے فقی مسائل کا ہی دراصل آپ ہی کا پروگرام ہے اس میں ہم آپ کو بھرپور موقع دیتے ہیں کہ جو سوال آپ کے ذہن میں آتا ہے جو بات آپ پوچھنا چاہتے ہیں بہت سے مسائل ہوتے ہیں آپ فون اٹھائیے اور ہمارے اسٹوڈیوز کا نمبر ہے four one six four one zero six five two two four one six four one zero six five two two یا پھر ٹورنٹو سے باہر سے جو سامعین ہمیں سن رہے ہیں ان کے لیے ٹول فری نمبر ہے one eight five five four one zero six five two two one eight five five four one zero six five two two ہمارے ساتھ آج مرزا محمد افضل صاحب موجود ہیں اسٹوڈیوز میں آپ کے سوالات اور ان کے جوابات ہوں گے مرزا صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے تقریباً ایک گھنٹے تک تو آپ وقت نہ ضائع کیجیے گا جو بھی سوال آپ کے ذہن میں آتا ہو جو بات آپ پوچھنا چاہیں کال کیجیے گا اور ریڈیو احمدیہ کا حصہ بن جائیے جی مرزا صاحب پروگرام کو ہم شروع کرتے ہیں جی تھوڑا سا بتائیے ہمیں کہ کیا کیا ہے فکا جی ہاں کیا ہے فکا الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح علی صدری ویسر عمری وحل القدم السانی یفقہ کولی فقہ ایک ایسا مضمون ہے جس میں جو عبادات ہیں یا احکامات ہیں ان ان کے بارے میں وضاحت کی جاتی ہے بالخصوص ایسے فقی ایسے معاملات جو مالی یا امور سے تعلق رکھتے ہیں یا طلاق خلا سے نماز جنازہ سے اور پرے جتنے بھی اس قسم کے احکامات ہیں اس میں <clears throat> بسا اوقات کسی مسئلہ میں کوئی ایسا پہلو آ جاتا ہے جو وضاحت طلب ہوتا ہے تو آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے کی سنت کی روشنی میں اور قرآن کریم آفیسلی اس کی بنیاد ہوتی ہے اس کے اوپر تو ایسے مسائل کا حل فوکہ پیش کرتے ہیں میں ویسے فقیر تو نہیں ہوں جو فتوی بھی دیتا ہوں یا مفتی نہیں ہوں ایک طالب علم ہوں دین کا جو چار امام عمومی طور پہ جو مسلم ہیں امام ابو حنیفہ امام حنبل اور امام مالک اور اس طرح تو یہ جو وہ آئمہ ہیں جو جنہوں نے دین کو آسان کر کے ہمارے سامنے رکھا ہے بدقسمتی سے بجائے اس کے کہ ہم ان سے فائدہ اٹھائیں ہم نے اس پر بھی فرقہ بندی کر لی ہے اور یہاں تک کہ اگر ایک مسئلے کا حل امام ابو حنیفہ نے کچھ بتایا اور امام مالک نے کچھ بنا دیے تو اس میں بڑی لمبی بحثیں کر کے دار اسلام سے بھی نکال دیا جی۔ حضرت بانی سلسلہ علی احمدیہ مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ السلات والسلام نے شروع میں جب آپ جماعت بنائی ہے تو عمومی طور پہ آج بھی ہم حضرت امام ابو حنیفہ کے فقہ پر کوشش ہوتی ہے ہماری ٹھیک ہے کہ قریب قریب ہیں پھر بس بعض مسائل ایسے ہیں جہاں ہم سمجھتے ہیں کہ کوئی واضح ہدایت نہیں ہے یا ہم سمجھتے ہیں کہ اس کو بہتر آپشن ہو سکتی ہے تو جماعت احمدیہ حضرت بانی سلسلہ احمدیہ کے ارشادات کی روشنی میں یا خلفائے سلسلہ علی احمدیہ کی روشنی میں ہم بعض مسائل کا حل جو ہے وہ ہم پیش کرتے ہیں مثلا آج کل بڑی شدت سے ربا کے بارے میں سود کے بارے میں جی۔ اس قسم کے معاملات پہ بحث ہو رہی ہے اور امید ہے ان جلدی اس کو کس طرف لگائے گا تاکہ مورگیز وغیرہ کا مسئلہ ہو بسا اوقات لوگ جو فکی معاملات میں جو حل پیش کیا جاتا ہے اس پر بھی الجھتے ہیں اور میں عموماً کیا کرتا ہوں فکی مسائل میں الجھنا نہیں چاہیے فکی مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو ایک مسئلے کا حل ہم بتاتے ہیں اور اس حل کو ہم آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی سنت سے نکالتے ہیں قریب قریب لا کے کیونکہ اگر بلیک اینڈ وائٹ جواب موجود ہو تو کسی کو کیا ضرورت ہے کسی سے پوچھنے کی ٹھیک ہے اس اعتبار سے مثلاً نماز کے بارے میں مسائل ہیں زکوٰۃ کے بارے میں مسائل ہیں کس کو دینی چاہیے کتنی دینی چاہیے تو یہ ساری باتیں وہ ہیں جو فوکہ نے اپنے اپنے رنگ میں حل کرنے کی کوشش کی تاکہ امت مسلمہ کو آسانی ہو آسانی ہم اس پروگرام میں ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم بھی آپ کو جماعت احمدیہ کی روشنی میں جو ہم سمجھتے ہیں کہ ایک مسئلے کا بہتر حل ہو سکتا ہے وہ پیش کرتے ہیں آپ اختلاف کریں سو دفعہ کریں لیکن ہم سے الجھے نہ ہمارا حل نہیں پسند آتا جو آپ کو حل پسند ہے وہ کر لیں ٹھیک ہے لیکن ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم آپ کو حل وہ دیں جو بالکل ایسا نہ ہو آؤٹ آف دی بلو ہو جس کو کہتے ہیں کہ اس کا کوئی سر پیر نہیں ہم فقہ کے اندر شریعت کے اندر رہ کے ان امور کا حل پیش کرتے ہیں مثلاً آج ایک دوست نے ایک میسج کیا کہ جو نماز کے بعد ہم بیٹھ کے تو تسبیحات کرتے ہیں جی تینتیس دفعہ سبحان اللہ تینتیس دفعہ الحمد للہ اور چونتیس دفعہ اللہ اکبر اس ضمن میں <clears throat> کسی نے حضرت مرزا غلام صاحب قادیانی سے پوچھا تھا کہ یہ جو ہم گنتے ہیں گنتی کرتے تسبیحات میں اس کا کیا ہے سلسلہ کیا جائز ہے ناجائز ہے کیوں کرتے ہیں تو آپ نے فرمایا کہ یہ ساری باتیں حسب مراتب ہیں جس کا مطلب یہ ہے کہ دین میں آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف لوگوں کو ان کے حالات کے پیش نظر مشورے دیے ہیں اور عمومی طور پہ صلیحہ نے اور جو صوفیہ ہیں وہ اس بات کے قائل ہیں کہ اگر خدا کو یاد کرنا ہے تو گننا نہیں چاہیے گن گن کے کیا یاد کرنا تو پھر وہ دوسرے کہتے ہیں کہ پھر رسول اللہ علیہ وسلم نے یہی جو فرمایا کہ نماز کے بعد گن کے کرو ایک حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص سے پوچھا میاں دن میں سو نیکیاں کر سکتے ہو جی۔ اس نے کہا یا رسول اللہ مشکل لگتا ہے جی۔ فرمایا اگر تم سو دفعہ سبحان اللہ پڑھ لو تو اللہ تعالیٰ تمہیں سو نیکیوں کا ثواب دے دے گا اسی طرح فرمایا کہ میں دن میں ستر دفعہ یا اس سے زائد استغبار کرتا ہوں جی۔ خود حضرت مرزا صاحب سے ایک آپ کے ایک صحابی تھے اب اس لفظ پہ بھی لوگ لڑیں گے جی۔ پاکستان میں ہوتا تو میں جیل میں ہوتا نہیں جی بٹ الحمد للہ کینیڈا میں تو آپ کے ایک صحابی نے ایک ساتھی نے آپ سے پوچھا کہ جو آپ طرح کے جو بزرگ ہیں لیڈنگ بزرگ ہیں وہ عموماً کچھ نہ کچھ چلا کشی بتاتے ہیں جی کچھ ورد بتاتے ہیں تو آپ بھی کچھ بتائیں تو آپ نے پہلے اوائڈ کیا انہوں نے کہا نماز پڑھ لے کرو میاں وہ کافی ہے انہوں نے کہا میں نے کہا نہیں جی, میں نہ کچھ پوچھ کے چلنا جی کیونکہ وہ ایک ایسے طبقہ سے آمدی ہوئے تھے جو ان کا پیری مریدی سے اور آپ کہتے ہیں پیری مریدی کافی چلا کرتے ہیں جی۔ ذکر کرتے ہیں سارا جی۔ کچھ کرتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ حضرت میں بڑا عادی ہوں ساری ساری رات اللہ کرنے والا ہوں اب آ کے بڑی کی محسوس ہوتی ہے تو آپ نے مایا کہ اچھا کسی وقت یاد کرانا تو بتا دیں گے وہ کہتے ہیں میں بھولا نہیں ہم سفر پہ تھے واپس کا دیا آنا ہے تو میں نے ایک دو دن کا وقفہ ڈال کے میں نے پھر پوچھا میں نے کہا حضرت کچھ بتائیں تو کہتے ہیں آپ نے مایا کہ اچھا گیارہ دفعہ یہ پڑھ لیا کرو اکیس دفعہ یہ پڑھ لیا کرو لاہور پڑھ لیا کرو یو نو آیت الکرسی پڑھ لیا کرو یہ کرو کرو تو پتہ لگتا ہے کہ جس طرح آپ نے بھی بعض لوگوں کو دیے ہیں تعداد پھر آپ نے فرمایا مثلا کسی نے کہا کہ اگر کسی نے آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرنی ہو تو آپ کہ اتنی دفعہ شریف پڑھ لے سات سو دفعہ ہے کتنی دفعہ تو اس کو اللہ تعالیٰ کے فضل سے اگر اس کے اوپر مداومت رکھے گا کنٹینویشن ہوگی تو ان شاء اللہ اللہ تعالیٰ اس شریف کی برکت سے اس کو زیارت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہو جائے گی اب کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ ایک طرف تو مرزا صاحب کہتے ہیں کہ جناب یہ گنتی وندی ایم ہی ہیں نہیں کرنی چاہیے اور دوسری طرف خود بھی گنتی بتا رہے ہیں تو جب آپ سے سوال کیا تو آپ نے بات یہ ہے کہ حسب مراتب ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ ایک آدمی ہے جس کی زندگی اس قسم کی ہے کہ اس کو زیادہ نمازوں یا نوافل یا اس قسم کی چیزوں کی نہیں موقع ملتا تو یہ ہوتا ہے کہ وہ نماز تو سمجھتا بڑی بہادری کر رہی ہے ایسے آدمیوں کے لیے جن کے پاس اس قسم کے لائف سٹائل ہے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ان ارشادہ سے وہ فائدہ اٹھا سکتا ہے ایک آدمی کو آپ کہیں کہ جناب آپ بے تحاشا دفعہ بس دروشی پڑھیں وہ کہے گا میرے سے نماز کا وقت بڑی مشکل نکلتا ہے میں بے تحاشا کہاں پڑھ سکتا ہوں اس کو آپ کہیں گے نا کبھی سو دفعہ پڑھ لیا کرو وہ کہ یار ٹھیک ہے آپ ان کو کہیں گے اچھا نماز کے بعد تینتیس دفعہ تینتیس دفعہ چونتیس دفعہ یہ یہ دعائیں پڑھ لیں تو آپ کو مزید ثواب مل جائے گا تو حسب مراتب سے یہ مراد ہے ایک شخص جس کو بہت وقت حاصل ہے عبادات میں ٹھیک ہے کہ اس کو خدا کے فضل سے توفیق ملتی ہے وہ تاجد بھی پڑھتا ہے پانچ نمازیں بھی با جماعت پڑھتا ہے نوافر بھی پڑھتا ہے تو ایسے آدمی کو وقت کی تنگی نہیں ہے ٹھیک ہے وہ کبھی بھی گن کے نہیں پڑے گا وہ کبھی بھی گن کے نہیں پڑے گا وہ کئی کئی ہزار دفعہ پڑ جائے گا تو اس لیے ایسے آدمیوں کے لیے گننے کا کوئی مسئلہ نہیں ہے وہ نہ ان کو گننے کی ضرورت بھی نہیں ہے لیکن وہ ایک عام جنرل پبلک کے لیے ہے کہ چلیں ان کو مزید ثواب کا موقع مل جائے ان کے لیے یہ تسبیح گنتی ہے اب یہ فکی مسائل ہے ٹھیک جی اب اس کے اوپر ہم سکتے ہیں کہ مرزا صاحب نے کہا جناب یہ گنتی وندی کیا ہے اور ساتھ ہی کہہ دیے جب کسی نے پوچھا کہ جب پھر وہ تینتیس دفعہ نماز کے بعد جب پڑھتے ہیں وہ کیا تو فرمایا حسب مراتب ہے ٹھیک ہے تو آپ کو چونکہ پتہ تھا کہ کل کو لوگوں نے اس میں سے بھی مسئلے نکالنے آپ نے اس کو کھل کی وضاحت کر دی کہ مراد کیا ہے حسب مراتب سے تو فکی مسائل میں جب ایک کیفیت ہوتی ہے کہ آپ کو پتہ نہیں لگتا کہ اس میں میں ٹھیک کیا ہے کہ نہیں تو فقہ آپ کی رہنمائی کرتا ہے کہ ٹھیک ہے یا نہیں مثلا کسی کو یہ مخمصہ ہو سکتا ہے کہ میں نماز پڑھی ہے شروع کی ہے تو چار رکھتے پڑھنی تھی تو پتہ نہیں تین پڑھی ہیں کہ چار پڑھی ہیں ٹھیک ہے <laughs> ہو جاتا ہے بالکل انسان کا ذہن ہے مصروف ہو جاتا ہے کئی دفعہ مجھ سے لوگ پوچھتے ہیں مربی صاحب یار سمجھ نہیں آئی جی۔ کہ تین پڑھی ہیں کہ چار پڑھی تو کیا کروں اس کے بارے میں فقہ نے یہ کہا ہے کہ آپ آپ کا ذہن جس بات کی طرف شدت محسوس کرتا ہے کہ میں نے یہ کر لیا ہے اس کو بنیاد بنا لیں مثلا اگر آپ کا دل مطمئن ہے کہ تین تو میں نے پڑھ لی ہیں ٹھیک ہے چوتھی کا مجھے یقین نہیں ہے پڑھی کہ نہیں تو جی۔ پھر آپ پوری کر لیں چوتھی پڑھ کے اگر آپ کا دماغ شدت سے کہتا ہے کہ میں پڑھی تو چار ہے پر میں یقین نہیں ہے ایسے موقع پر فکر آپ کہتا ہے کہ آپ پھر اپنی نماز کو چار ہی سمجھیں اور آپ فارغ ہیں جائیں اور اگر آپ کو پھر وہی بات کہ وہ چوتھی پہ بھی شک ہے لیکن غالب یہی ہے کہ میں نے پڑھ لی ہیں تو پھر بھی آپ کو مہلت دی ہے موقع دیا ہے کہ آپ اگر آپ ایک اور پڑھنا چاہیں تو پڑھ لیں اور اس کا علاج یہ بتایا پھر کہ پھر سجد صاحب کر لیں ٹھیک ہے سجد صاحب کیا ہوتا ہے کہ آپ فرض کریں چار رکھتے پڑھنی تھیں آپ کو شک ہو گیا کہ تین پڑھیے کہ چار پڑھیے تو پھر آپ کو یہ تسلی ہوتی ہے کہ یار میں ایک اور پڑھ ہی لوں تاکہ یہ دل میں سے جو فکر ہے ختم ہو کہ جی. پوری نہیں پڑی تو جو فکر کہتا ہے کہ پھر اس کی اس کو ٹاپ اپ کرنے کے لیے آپ دو سجدے آخری رکت میں جو پڑھیں تو دو سجدوں کے بعد تشہد میں بیٹھ کے اور تشہد پڑھ کے سلام پھیرنے سے پہلے آپ دوبارہ دو سجدے کر کے بیٹھیں اور پھر آپ سلام پھیر لیں یہ ہر اس چیز کا حل ہے جو آپ کو نماز میں آپ کی کوئی فروغ گزاشت ہو جاتی ہے کوئی غلطی ہو جاتی ہے فرض کریں آپ نماز شروع کی ہے اور آپ رکو میں گئے ہیں اور آپ کی اتنی محویت ہے کہ آپ کو سمے اللہ کہنے کے بجائے آپ رکو سجدے میں چلے گئے ٹھیک ہے بالکل ایسا ہو تو آپ کے قیام چلا گیا نا جی ہاں بالکل اب آپ دوبارہ کھڑے ہو کے قیام تو نہیں کریں گے نا آپ سجدے جی۔ میں چلے گئے تو کیا مطلب قیام چھوٹ گیا آپ سے تو پھر آپ کیا کریں گے کہ آپ آخر میں وہی دو سجدے صاف کریں گے ٹھیک ہے اگر آپ نے کوئی رکن چھوڑ دیا ہے مثلا رکت چھوٹ گئی ہے جی تو پھر آپ اس رکت کو پوری کریں گے اگر درمیان میں سے کوئی چھٹ گیا ہے جس کو آپ دوبارہ نہیں دہرا سکتے غلطی ہو گئی ہے جی تو اس کا علاج جو ہے وہ سجدہ صاحب ہے ٹھیک ہے تو یہ مسائل ہیں جو فقہ میں فوکہ نے کوشش کی ہے آپ کے لیے آسانی پیدا کرنے کی ہم لڑ پڑے ہیں اس میں جی مثلاً رفع دین ہے جی کہ آپ نماز میں رفع دین کریں کہ نہ کریں بعض مثلاً شافی ہیں حملی ہیں یہ یہ کرتے ہیں رفع دین مالکی ہیں رفع دین کرتے ہیں جی۔ کہ ہاتھ اٹھا کے تو جی۔ ہیں اب اس پر بھی لڑائیاں ہیں کہ نہیں جی یہ بالکل نہیں کرنا چاہیے اگر آپ کسی ایسی مسجد میں چلے جائیں جہاں رفع دین نہیں ہوتا اور آپ کریں آپ کو مسجد سے نکال دیں گے اور اگر آپ کسی ایسی مسجد میں گئے جہاں رفع دین ہوتا ہے اور آپ نہیں کرتے تو آپ وہاں سے نکال دیں گے کسی نے حضرت مرزا صاحب سے پوچھا احمدی ہوا تو وہ رفع ادین کیا کرتے تھے انہوں نے کہا حضرت میں جاننا چاہتا ہوں کہ میں ساری عمر رفع ادین کیا ہے اب میں احمدی ہو گیا تو اب میں کیا کروں آپ فرمایا دیکھو میاں یہ چھوٹی باتیں ہیں رفع ادین بھی چونکہ ثابت ہے اگر جس اس پہ تواتر نہیں ہے ٹھیک ہے کہ مستبد دوام نہیں رکھا کیا کہ کسی وقت میں تو اگر تمہیں وہ اچھا لگتا کرو فرمایا میرا میں ان چھوٹے کاموں کے لیے نہیں آیا نماز پڑھو رفع دین کرو یا باندھ کے کرو نماز پڑھو نماز میں توجہ ہو تو وہ صاحب کہتے ہیں کہ میں بڑا خوش ہوا کہ یار اتنی سختی نہیں ہے ٹھیک ہے کہتے میں نے کچھ عرصہ تو رفع دین کیا پھر جب میں نے دیکھا کہ میرے آسے پاسے کوئی نہیں کرتا تو میں نے بھی آسے سے چھوڑ دیا بالکل صحیح کوئی فرق نہیں پڑتا آپ نماز میں بیٹھتے ہیں تشاہد میں آپ انگلی اٹھاتے ہیں جی ہاں۔ آپ کو کتنی انگلی اٹھانی چاہیے جی ہاں۔ کتنی دیر تک اٹھانی چاہیے اس پر بھی باب ابواب باندھے گئے ہیں جی۔ کہا کے حالانکہ چھوٹی سی بات ہے بعض بعض دو دفعہ کرتے ہیں ہیں انگلی جی۔ ہلاتے رہتے جی ہاں۔ جب تک تشود میں ہوں میں کہتا کہ اگر میں انگلی ہلانے میں اپنی توجہ محسوس کرتا ہوں نماز میں اور کہیں سے مجھے کوئی روایت مل جاتی ہے تو آپ مجھے کرنے دیں ٹھیک ہے تو جماعت احمدیہ نے یہ کیا کہ فقی مسائل میں سے وہ تعصب نکال دیا ہے ٹھیک ہے رمضان روزے ہیں مثلا اس میں اتنی پیسے ہوئی ہیں سفر کیا ہے کیا نہیں ہے جی ہاں۔ <laughs> فتو پہ فتوے ہیں تو حضرت خلیفۃ میں ثانی نے بڑا آسان میں دیکھو جو قرآن کہتا ہے نا اس کو اس کے قریب قریب رہ کے جو فیصلہ کرو گے دونوں ٹھیک ہوگا بالکل اب نماز میں ہاتھ باندھتے ہیں آپ آپ ہاتھ کہاں باندھتے سینے پہ باندھتے ہیں پہ باندھتے ہیں سے نیچے باندھتے جی۔ بعض ناف سے نیچے باندھتے ہیں بعض اوپر باندھتے جی ہیں تو اس میں بھی فوکہ کی آرا ہے اور کیونکہ ہوتا کیا ہے بعض لوگوں کو سمجھ آتی کہ کیوں ایسا ہوتا ہے مثلاً ایک دفعہ ایک صحابی تھے انہوں نے آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں آئے تو محفل گپ شپ ہو رہی تھی سارے مسائل بیان ہو رہے تھے تو اس نے یہ سن لیا کہ آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے کہ اگر کسی نماز پڑھنے والے کے سامنے سے عورت یا کتا گزر جائے تو اس کی نماز خراب ہوتی ہے اس کو دوبارہ نماز پڑھنی چاہیے ٹھیک ہے اچھا وہ شریف آدمی نے پہلا ایسا نہیں سنا کہ حضور نے کیا فرمایا تو وہ آ کے نا باہر اس نے یہ روایت بیان کر دی کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ میرا غالب امکان ہے کہ آپ کی روایت ہے کہ آپ نے سن لی وہ بات کہ وہ صاحب یہ کہتے پھرتے ہیں اس کو بلایا انہوں نے کہا ذرا وہ روایت بیان کرو اس نے وہ بیان کر دی اب ہم آیا کہ تم پاگل ہو یعنی یہ الفاظ میرے ہیں کچھ قسم کی بات کی کی جی، جی۔ گر کیا دیوانے ہو کیا بات جی۔ کر رہے ہو اس نے کہا میں نے خود سنا ہے اس نے ساری بات سنی تھی انہوں نے کہا ساری بات کیا جب میں گیا ہوں تو یہ بات ہو رہی تھی آپ فرمایا کہ تم سے <laughs> تو اس سے پہلے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہود کا ذکر کر رہے تھے کہ ان میں عبادت کے بارے میں کس قسم کی سختیاں ہیں یا کیا ہے یا روکے ہیں اور بتایا کہ ان میں یہ روایت تھی کہ اگر کوئی عبادت کر رہا ہے اس کے آگے سے عورت یا کوئی کتا یا جانور گزر جائے تو اس کی نماز خراب ہوتی ہے اس کو دوبارہ عبادت کرنی چاہیے تو فرمایا اسلام اتنا سخت مذہب نہیں ہے پھر آپ نے اس کو کہا کہ دیکھو گھر میں جب رسول کی مسلم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو میں سامنے لیٹی ہوئی ہوتی ہوں تاجد کے وقت میں تو جب سجدے کرنے کے آتے تھے تو میرے میری ٹانگ کو ہاتھ لگاتے تو میں ٹانگ کٹھی کر لیتی ہوں آپ سجدہ کر لیتے ہیں میں سے سوچتا ہوں کتنی چھوٹی جگہ ہوگی یار بالکل بالکل صحیح بات ہے کتنی چھوٹی جگہ اور آج کل ہم لوگ اتنے بڑے بڑے گھروں میں رہتے ہیں اور جی۔ شکوے کرتے ہیں لیکن بر وہ تو رسول وسلم تھے تو وہ آپ نے حضرت عائشہ نے فکی مسئلہ حل کر دیا کہ میاں فقہ میں پوری بات کرنی چاہیے اب یہی مسئلہ ہے جس کی وجہ سے امت اگر اس بات کو سمجھ لے کہ یار جو بات ایک صحابی نے کی ہے ممکن ہے اس نے پوری بات نہیں سنی آدھی کر دی ہے اور وہ غلط نہیں کہہ رہا لیکن وہ پوری بات نہیں ہے ٹھیک ہے اس کے لیے آپ کو تھوڑی تاریخ میں جانا پڑے گا کچھ مزید روایت ٹٹولنی پڑیں گی اور پھر وہاں آ کے آپ کو فیصلہ کرنا پڑے گا کہ اب ٹھیک ہے ورنہ اگر حضرت عائشہ نے وہ پوری روایت نہ سنی ہوتی رضی اللہ عنہ نے جی۔ اور یہ صحابی کی بات پر ہوتا تو یہ تو بڑی گڑبڑ ہو جاتی جی۔ پتہ ہے اسلام کتنا بدنام ہوتا جی، بالکل صحیح یہ آپ کا مذہب ہے کہ اگر عورت آگے سے گری آپ کی نماز خراب ہوگی تو یہ وہ فکی امور ہیں جن کو فقہ کا مضمون جو ہے وہ کوشش کرتا ہے کہ آپ کے لیے آسان کر کے بتا دیا جائے ٹھیک ہے بہت شکریہ بہت شکریہ سامعین پروگرام جاری ہے ریڈیو احمدیہ اور ریڈیو احمدیہ میں وقت ہے جب ہم آپ کے سوالات اپنے پروگرام میں شامل کیا کرتے ہیں اگر آپ اسٹوڈیوز میں ریڈیو احمدیہ کا حصہ بننا چاہتے ہیں تو اسٹوڈیوز کا نمبر ہے four one six four one zero six five two two four one six four one zero six five two two اسی طرح سے ہمارا ٹول فری نمبر ہے one eight five five four one zero six five two two one eight five five four one zero six five two two آپ کال کر سکتے ہیں ریڈیو احمدیہ کا حصہ بن سکتے ہیں مرزا محمد افضل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں آج آپ کے سوالات کے جوابات دینے کے لیے اور پروگرام ہے فقی مسائل کے بارے میں جو مسئلہ آپ کے ذہن میں آتا ہے جو سوال آپ کے ذہن میں آتا ہے ضرور کیجیے ریڈیو احمدیہ کا حصہ بنے یہ پروگرام ہمارا جاری رہے گا مرزا صاحب ہمارے ساتھ رہیں گے تقریباً دس سوا دس بجے تک اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ آج کے پروگرام میں مکرم محترم انصر رضا صاحب بھی ہمارے ساتھ شامل ہوں گے اس وقت ہمارے ساتھ پروگرام کے پہلے کالر موجود ہیں اشرف اشرف سمی صاحب میرے خیال میں ان کا نام ہے تو انہیں ریڈیو میں خوش آمدید کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی، میں اشرف سمی بول رہا ہوں جی اشرف جی، جی، السلام علیکم ربی صاحب وعلیکم السلام و رحمت اللہ پہلے تو یہ ہے کہ اگلا سال یہ اس سال کا آخری پروگرام ہے جی تو سال کی مبارکباد اللہ تعالیٰ ہر لحاظ سے برکت ہو امن کا سال ہو تو میں نے پوچھنا تھا کہ اگر کوئی بندہ وطر نماز میں دعائے کنوز بھول جائے اور سلام پھیر دے پھر اس کو یاد آئے یہ جو دعائے کنوت ہے نا یہ دعا کا ایک حصہ ہے جی۔ نماز کو رکن نہیں ہے اس لیے اگر آپ بھول گئے ہیں تو آپ بھول گئے ہیں لیکن اس کا ایک ہے کہ اگر فرض کریں آپ نے نہیں پڑھی اور نماز کے دوران ہی یاد آ گئی ہے تو آپ جس کیفیت میں اسی میں پڑھ لیں سجدے میں پڑھ لیں دو سجدوں کے درمیان پڑھ لیں سلام پھیرنے سے پہلے پڑھ لیں لیکن اگر آپ کی تسلی سے ہوتی ہے کہ آپ نے سلام پھیر لیے لیکن وہ دعا بڑی بھرپور دعا ہے جی ہاں۔ اور آپ کو احساس ہو رہا ہے کہ اب کیا کروں تو آپ وہاں بیٹھے بیٹھے جس طرح وہ تسبیحات پڑھتے ہیں نا جی، جی۔ تینتیس دفعہ اس طرح آپ اس کو دعا کو پڑھ لیں ٹھیک ہے تاکہ آپ کے دل کی سکینت ہو جائے کہ میں نے دعا پڑھ لی ہے تو لیکن اصل وہ یہ ہے کہ نماز کے اندر پڑھنی چاہیے لیکن اگر کوئی بھول گیا ہے اور سلام پھیلی ہے تو پھر خیر ہے اس کو آپ پھر درانے کے یا اس کی قضا کی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ تو مروی صاحب یہاں سے ایک سوال اور بھی ذہن میں مطلب اس سے نہیں آتا لیکن آج کل بہت سے لوگ یہ کچھ نئے سال کی مبارکباد بھیج دیتے ہیں اور کچھ اسی گروپ پہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ آپ نے کیا کر دیا کیوں بھیج دی یہ تو نہیں کرنا چاہیے تھا ہمارا تو نیا سال ہی نہیں ہے یہ اس پہ کیا ہمیں کرنا چاہیے یعنی ہمارا نیا سال اسلامی ہے جی تو اس پہ بھیجو تو کہتے ہیں یہ جی۔ تو سال شروع نہیں اچھا ہوا تھا یہ تو شہادتوں سے شروع ہوا تھا آپ کیسے مبارکباد دے سکتے ہیں بات یہ ہے کہ جو انسان کو جس ماحول میں رہتا ہے نا اس کے حساب سے چلنا چاہیے ٹھیک ہے اسلامی اگر تو آپ اسلامی ملک میں ہیں اور آپ کا اسلامی کیلنڈر چل رہا ہے جی تو اس حساب سے منا لیں پھر اور اگر آپ ساری دنیا میں جو ایک کیلنڈر جاری ہے اور اس اعتبار سے آپ زندگی گزار رہے ہیں تو جی۔ کوئی حرج نہیں ہے جی۔ کہ اس کو ہم اس رنگ میں منا لیں اور سال کا آخر کر لیں تو اتنا اتنی ریجڈیٹی تعصب جو ہے نا جی۔ یہ نہیں ہونا چاہیے یہ یہ وہ باتیں ہیں جو انسان کے نا آپ کی ذہنی سوچ آپ کو بتاتی ہے بھائی اگر آپ کو جو اسلامی کیلنڈر کے حساب سے سال منانا ہے تو کوئی روکتا نہیں ہے آپ کو ٹھیک ہے ختم ہوا آپ ضرور لوگ کرتے ہیں مجھے بھی جی کئی ہاں۔ لوگ جب اسلامی سال ختم ہوتے ہیں تو پیغام بھیجتے ہیں الحمد اچھا لگتا ہے لیکن اگر کوئی مجھے اس اب بڑے پیغام آ رہے ہیں ہر طرف سے جی۔ مبارکباد کے تو دعا ہی دیتا ہے نا بالکل دعا دیتے ہیں اچھی بات ہے گالیاں تو نہیں دیتا نا اس لیے کوئی حرج نہیں ہے بہت شکریہ محمد احمد صاحب ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں ریڈیو احمدیہ میں خوش آمدید کہیں گے محمد احمد صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وسلم کی زندگی کو دیکھتے ہیں اپنے مسائل میں تو ایکچولی میرا بیٹا تھا وہ ریسرچ کرتا تھا صلی اللہ وسلم کی ازواج و پہ تو اس نے پھر مجھے بتائی یہ بات اور مجھے بڑی عجیب سی لگی پھر اس کو میں نے بھی چیک کیا تو کچھ اور حضرت جویریہ کے بارے میں آپ کو کچھ میں نے پڑھا ہے آپ کو بھی میرا خیال اس کے بارے میں پتا ہوگا تو وہ سب کچھ صحیح ہے اور وہ سب کچھ اس زمانے کے لحاظ سے تھا اس وجہ سے یہ ساری چیزیں یا کیا تھا تو آپ اس کے بارے میں کچھ بتائیں گے پلیز مجھے تو کچھ پتہ نہیں کہ آپ کس طرف سے توجہ دلا رہے ہیں اگر مجھے پتہ لگ جائے کہ حضرت جویریہ کے کس بات کی طرف آپ توجہ دلا رہے ہیں تو میرے ذہن میں مستحضر نہیں ہے تو ممکن ہے میں اس پہ کچھ کہہ سکوں مجھے لگتا ہے کال کٹ گئی ایک اور کال ہے میں آپ بتا جی، جی، دیتا ہوں جی۔ کہ کیا توجہ اچھا، جی احمد صاحب ہیں ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر انہیں خوش آمدید کہتے ہیں احمد صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام رحمۃ اللہ جی مجھے ایک سوال کرنا تھا کہ ایک مناظرہ ہو رہا تھا یہ مفتی صاحب ہیں کوئی مبشر مفتی اس طرح کا نام ہے ان کا ان کے ساتھ مربی ان کے ساتھ مناظرہ کر رہے تھے اور مسیم اللہ علیہ السلام کی کتاب کا ذکر کر رہے تھے روحانی کا جس میں ہر مسیم عہد نے غبی کا لفظ استعمال کیا ہے اس کے لیے ابو حرارہ کے لیے وہ اعتراض کر رہا تھا غبی کا لفظ کو استعمال کیا ہے تو مربی صاحب ان کو ایکسپلین کر رہے تھے کہ یہ تو ان کو اتنی فہم نہیں تھی جتنی دوسرے صحابہ کو تھی تو کیا وہ بعد میں بہت گندی زبان میں استعمال کیا حریم مسی موت کے بارے میں کیا ایسے لوگوں کے ساتھ مناظرہ کرنا چاہیے جبکہ حضرت مسیم موت نے لیکرام کے سلام کا جواب نہیں دیا تھا چلیے ٹھیک ہے مناظر اب جماعت میں تقریباً منع ہی ہو گئے ہیں جی ہاں۔ صاحب نے بھی منع کر دیے ایسے لوگوں سے مناظر نہیں کرنا چاہیے میرے اپنے ذاتی خیال میں کیونکہ مناظرے کے نتیجے میں جو حق ہے نا وہ نہیں سامنے آتا مناظر عموماً جیتنے کی کوشش میں ہوتے ہیں کہ میں کوئی ایسی دلیل جی ہاں۔ دے دوں کہ اگلے کا منہ بند ہو جائے حضرت مسیح محدود اللہ صلاح السلام کی زندگی میں آپ نے بہت سے مناظر مباحثے کیے ہیں لیکن ہار جیت کے لیے نہیں ٹھیک ہے آپ کی زندگی کا ایک واقعہ جو بہت اہم ہے ہمارے لیے سب کے لیے مربیان کے لیے اور ہر اس شخص کے لیے جو تبلیغ کرتا ہے کہ جو مولوی محمد حسین صاحب بٹالوی کے ساتھ آپ کو لے گئے تھے پکڑ کے مسلمان کہ ان کے عقائد جو ہیں وہ ٹھیک نہیں آپ چل کے ان سے مناظرہ کریں تو مرزا صاحب گئے اور جا کے ابھی آپ نے جماعت نہیں بنائی تھی تو چونکہ بہت معروف عالم تھے اس وقت کے تو لوگ آپ کو لے گئے آپ جب گئے تو آپ نے مولوی محمد حسین صاحب سی جو آپ کا بعد میں بہت بڑا دشمن بن گیا جی ہاں۔ اس سے پوچھا میاں یہ کیا کہہ رہے ہیں لوگ تو جب انہوں نے ایکسپلین کیا کہ یہ میں بلیو کرتا ہوں تو میرے صاحب نے کہا یہ تو ٹھیک ہے اس میں تو کوئی خرابی نہیں ہے تو اب وہ جو لوگ آپ کو لے کے گئے تھے وہ بڑے پریشان کہ ہم تو ہار گئے ہیں بالکل وہ میرے صاحب کو کہیں برا بلا اور کہیں آپ نے ہماری بےزتی کرا دی ہے ہم آپ کو خام خواہ لے کے آئے ہیں آپ مناظرہ کریں یہ میرے صاحب نے کہا دیکھو آپ جس مقصد کے لیے مجھے لے کے آئے تھے وہ میں نے چیک کر لی ہے اس کے عقیدے میں کوئی گڑبڑ نہیں ہے تو میں صرف بحث برائے بحث نہیں کرتا آپ ان کی ساری ملامت برداشت کرنے کے باوجود آپ گھر آ گئے اور پھر اس رات اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس بات پر خوش ہو کے بہت بڑی بشارتیں دی آپ کو اور خدا نے کہا کہ اس کام سے بہت راضی ہوا ہے لیکن اگر کوئی اور مولوی ہوتا جی ہاں تو اس نے تو آج کل سے مناظرے ہوتے ہیں تو یہ جو مفتی صاحب مبشر صاحب یہ جو بھی ہیں ان یہ تو پروفیشنل ہے ان کا کام ہی یہ ہے شیعہ مناظر ہیں ان کا بھی کام یہ ہے جی ہاں۔ سنی مناظر ان کا بھی کام یہ ہے کہ جیتنا ہے جیتنا ہے بالکل کوئی بھی کبھی بھی آپ کسی مناظر میں نہیں سن مربی صاحب کو مولوی صاحب کہیں کہ جناب ہم ہار گئے ہیں تو اس لیے ہم مناظرے نہیں کرتے نہ اس لوگوں سے مناظرہ کرنا چاہیے حضرت مسیح محمود علیہ السلاۃ والسلام نے جو کچھ لکھا ہے اس کو نہ سمجھنے کی وجہ سے یہ لوگ شرارت کے رنگ میں فتنہ کے رنگ میں وہ کرتے ہیں جی ہاں غبی کا لفظ ایک عام طور پہ استعمال ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کی عقل آپ کا حافظہ اتنا مضبوط نہیں اس کو غبی کہتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو یہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ ایک لفظ کے عربی میں کے کئی معنی ہوتے ہیں تو وہ معنی تلاش کرتے ہیں جو آپ نے نہیں استعمال کیے ہوئے ہوتے yeah. جی۔ اگر آپ جا کے ویسے حضرت ابو حرر کے بارے میں لوگوں کی رائے جو علماء نے جو محدثین ہے لکھی ہے تو تو آپ آپ کو پڑھیں گے گے ہو جائیں کہ کچھ بھی نہیں لکھا جی yeah. ہاں، بالکل صحیح بات ہے بالکل ٹھیک ہے ہمارے ساتھ اس وقت امین صاحب ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں انہیں ریڈیو احمدیہ میں خوش آمدید کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ہاں جی وعلیکم السلام جی جناب اپنا سر جی میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ مرزا صاحب آئے ہیں کتاب لے کے یا کوئی نئی بھی لے کے لیکن وہ نبی بھی ہیں اور اپنا جناب علی امام مہندی بھی ہیں اگر ایک آدمی دونوں ہی بن گیا امام بھی بن گیا اور نبی بھی بن گیا لیکن کوئی نئی چیز لے کے آئے ہیں یا صرف نقل جیسے کلاس میں بچے نقل مارتے ہیں کہ اس پہ جو کچھ لکھا ہوا ہے وہی میں لکھ لوں قرآن میں جو کچھ ہے وہ تو اینڈ ہے اگر کوئی نئی بات لے کے آئے تو وہ ذرا بتا دیں دوسرا مناظرے کا آپ کہتے ہیں مناظرہ تو آپ سے کرنا ہی نہیں چاہیے آپ شیطان کو کس طرح جیت سکتا ہے آدمی ہاں، یہی میں نے کہا تھا کہ آپ شیطانوں سے ہم کیسے جیت سکتے ہیں رائٹ جی تو اس لیے میں نے کہا تھا مناظرہ جو ہے وہ ہم نہیں کرتے واقعی جی۔ شیطان سے کوئی نہیں جیت سکتا بات تو ٹھیک ہے چلیے اب انہوں نے جو سوال کیا سر سے پوچھ لیجیے گا ٹھیک ہے ان کا اس کا فکر سے کوئی تعلق نہیں ہے لیکن میں بالکل مختصراً جی قرآن کریم سے دو قسم کے انبیاء کا پتہ لگتا ہے ایک وہ جو شریعت لے کر آئے جی ایک وہ جو بغیر شریعت کے آئے اور پہلی شریعت پہ ان نے عمل کرایا ٹھیک ہے ساری امت مسلمہ اس بات پر متفق ہے کہ جب امام مہدی آئیں گے یا مسیح آئیں گے جن کا انتظار کر رہے ہیں جی۔ وہ کوئی نئی شریعت نہیں لے کر آئیں گے بلکہ شریعت اسلامیہ پر عمل کر کے اور اصلاح کا کام کریں گے ٹھیک ہے تو مرزا صاحب نے بھی وہی کیا ہے ٹھیک ہے تو اگر آپ کے امام مہدی یا مسیح جو آنے ہیں اگر انہوں نے کوئی نئی شریعت لے کر آنی ہے اور تبھی جی۔ آپ ان کو مانیں گے تو آپ اپنا مطالعہ ٹھیک کر لیں اور اپنا علم بڑھا لیں کہ آپ نے بالکل وہ بات کی ہے کہ جس کا علم سے دور کا بھی تعلق نہیں اور اس کی مزید وضاحت کے لیے انشاءاللہ میرے نہایت مہربان اور پیارے دوست حضرت مولانا انصر رضا صاحب جو ہے نا وہ آپ کی تسلی کرا دیں گے جب ان کی باری آئے گی میں تو فقی مسائل بیان کرتا ہوں اور مرزا صاحب نے فقہ کے بارے میں جو کچھ لکھا ہے اس کی ہم نے کتاب شائع کر دی ہے فقہ المسیح کے نام سے جی۔ آپ کو ضرورت ہو تو بتا دیجیے کہ آپ پہنچا دی جائے گی لیکن یہ اس میں نے کہا کیا تھا کہ فقہ میں ہم عموماً اختلافی مسائل نہیں لیتے جی ہاں۔ لیکن پھر بھی ہمارے جی ہاں۔ دوست جو تھے وہ ہاں۔ تو ربی صاحب جو سوال احمد صاحب نے بھی محمد احمد صاحب نے کیا تھا جی تو حضرت جویریہ کے بارے میں ہاں۔ وہ کچھ لکھنے والوں جی، جی۔ نے یہ اس پہ کیے کہ ثبوت نہیں ملتا کہ ان کے نکاح میں آئی تھیں یا نہیں آئی تھیں وہ مصر سے تحفہ تند آئی تھیں اور پھر ان کو حضرت ماریہ کفتیہ کے بارے میں حضرت جویریہ کے بارے میں کوئی سوال تھا ٹھیک ہے میں پھر غلطی بھی گیا کہ حضرت جویریہ کے بارے میں کوئی بات انہوں نے پوچھی تھی تو وہ پھر میں بھی نہیں پہنچ سکا وہاں تک کہ وہ سوال پھر کیا تھا میں مکس کر گیا اس کو جو جو ایک ہے نا پہلو جی کہ جب انہوں نے کیا نام تھا حبشہ کے جو بادشاہ تھے نجاشی جی انہوں نے تحفہ میں بھجوائی تھی حضرت ماریہ ماریا کی جی، جی۔ جی۔ اور اس کے بارے میں یہ بحث ہے کہ حضور اس سے نکاح کیا تھا کہ نہیں ٹھیک ہے چودھری ہادی علی صاحب نے جو کتاب لکھی تھی سیرت خاتم النبی اس میں انہوں نے اس کا ذکر کیا ہے اور میرا خیال ہے ثابت کیا کہ نکاح ہوا تھا اب سوال یہ ہے کہ یہ حضرت ماریہ کے ساتھ جب آپ کی شادی ہوئی ہے تو یہ اس وقت ہے جب آپ نے بادشاہوں کو خطوط لکھے تھے اور یہ جا کے بات ہوئی ہے دیویہ کے بعد کی اور اس وقت تک تو یہ سارے بات واضح ہو چکی تھی کہ کوئی بھی عورت بغیر نکاح کے نہیں رکھنی ٹھیک ہے اس لیے آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کیریکٹر کی روشنی میں ایسے معاملات کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے ٹھیک آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا کیریکٹر یہ تھا کہ آپ نے جتنی بھی شادیاں کی وہ نکاح کے ساتھ کی ہیں ٹھیک ہے ٹھیک بلکہ ایک وہ جو اس خاتون کا نام نہیں مجھے آ رہا جس کے بارے میں یہ بہت اعتراض کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے اپنے بندوں کو بھیجا تو اس کو اٹھا کے لے آئے پتہ لگا کہ بہت خوبصورت ہے صحابہ نے کہا کہ فلاں فلاں پنڈ دی کڑی ہے تو اس کو وہ بہت خوبصورت اس کو لے آئیں تو وہ لائی گئی اور جب آپ رات کو اس کے پاس گئے تو اس نے کہہ دیا کہ اللہ من کا ٹھیک ہے کہ میں تو اسے اللہ کی پناہ چاہتی ہوں تو کہتے ہیں رسول اللہ وسلم اس کو چھوڑ دیا فرمایا کہ تم نے اتنے بڑے یعنی بادشاہوں کے بادشاہ خدا کی پناہ میں بات کی ہے تو میں تمہیں بالکل ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا تو اس کو فارغ کر دیا اس کو بھجوا دیا اور اس کی بھجوانے میں پھر جو روایت ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اس کا حق مہر یہ تھا اس کو فلاں فلاں چیز دے کے گھر چھوڑو ٹھیک ہے اب اس قسم کے واقعات لوگ جو ہیں وہ بعض اوقات بخاری یا مسلم سے لے لیتے ہیں اور تفسیر بھول جاتے ہیں ساری اب اس کے ساتھ بھی آپ کا نکاح ہوا ہے باقاعدہ جو روایات یہ ہیں جو ہسٹ اب تاریخی جو ڈیٹیل ہے وہ شاید امام بخاری نے نہیں دی ہوگی اتنا ہی دیا ہوگا کہ اس کو بھیجا اس کو بلایا اس نے یہ کہا تو آپ نے اس کو طلاق دے دی اس میں ہوا یہ تھا کہ کسی نے کہا کہ فلاں قبیلے کے ساتھ آپ کو رشتہ کرنا چاہیے تاکہ ایک وہ بھی ایک رشتہ بن جائے تاکہ ان کی طرف سے اگر کوئی خطرہ وطرہ ہے تو ٹل جائے گا تو اس لیے وہاں شادی کر لینی چاہیے ایک جو وہاں کا بڑا تھا اس کے گھر کی طرف اشارہ ہوا کہ ان کے گھر میں رشتہ ہے آپ نے صحابہ کو بھیجا رشتہ طے ہو گیا حق حکمر طے ہو گیا سارا کچھ طے ہو گیا چنانچہ آپ نہیں جا پائے آپ نے کہا کہ آپ جائیں اور اس کو جس طرح ڈولی لے کے آتے ہیں اس کی رخصدی کر کے لے آئے لا کے جب پھر آپ نے تعلق قائم کرنے کے لیے آپ گئے ہیں اس وقت اس نے بات کی تو آپ نے کہا کہ یو نو اتنے بڑے یو نو بینگ کی آپ نے مجھے واسطہ دیے تو میں تو کبھی بھی تمہیں یاد نہیں لگاؤں گا آپ مجھے یہ بتائیں کہ اگر آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ کہا جائے کہ جی آپ نے خدا نخواستہ کسی غلط نیت سے اس کو اٹھوایا تھا تو پھر اس کو جانے دیتے ہمارے ملکوں میں چودھری صاحبان جو کچھ کرتے ہیں وہ اس اس قسم کے یا بڑے بڑے لوگ جو کیا کرتے تھے تو آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جب بھی اس قسم کے واقعات آئیں اس کو آپ کے کردار کی روشنی میں حل کرنا زیادہ قریب ہوتا ہے اور بہتر ہوتا ہے اور بابرکت ہوتا ہے چلیے بہت شکریہ ہمارے ساتھ دو کالرز اور موجود ہیں ان کے سوالات لیتے ہیں جی ثاقب صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں انہیں خوش آمدید کہتے ہیں ریڈی احمدیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ثاقب صاحب اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو صحت دے اور آنے والے سال کے لیے جو ہے مزید احمدیت حقیقی اسلام کے لیے خدمت کرنے کا موقع فراہم کرے اسلام موجود ہیں اور میرا سوال بھی سپاہ گری کی طرف ہی ہے مجھے سوال مجھ سے کسی نے کیا ہے ہمارے ایک دوست نے ان کا تعلق افواج سے ہے وہ کہہ رہے تھے آج کل کی جنگیں سیاسی ہوتی ہیں اور آپ سمجھتے ہیں بحثیت فوجی کہ یہ میں غلط کام کر رہا ہوں یہ صرف سیاست ہے کہ مجھے قتال پہ اکسا رہی ہے تو اس سلسلے میں فقہ کیا کہتا ہے اگر اس کا جواب دینا آپ پسند فرمائیں ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ کا سوال ہم نے نوٹ کر لیا ہے غزنفر صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں انہیں خوش آمدید کہتے ہیں ریڈیو احمدیہ میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ہاں جی وعلیکم السلام اچھا ابھی یہ نماز کا کہہ رہے تھے اپنا نماز کس طرح پڑھتے ہیں لوگ شیعہ سنی ہوا بھی کچھ بھی کہاں کہاں ہاتھ باندھتے ہیں تو میرا کوشچن یہ ہے کہ آپ لوگ کہاں پیچھے ہاتھ باندھتے ہیں یا کہاں باندھتے ہیں آپ لوگ کو کچھ ڈفرنٹ ہے یا کس ہاتھ باندھنے والے کو کس کو فالو کرتے ہیں جی اچھا میں قربان جاؤں جی ہاتھ پیچھے باندھتے ہیں جی یعنی اپنے اندر غصے کا اظہار پھر بھی کر جاتے ہیں جی ہمیں آپ کی ادائیں پسند ہیں آپ کال کرتے ہیں ہمیں خوشی ہوتی ہے ہم جو عرض کیا تھا کہ امام ابو حنیفہ کے فقہ کو عموماً فالو کرتے ہیں جی حضرت مرزا صاحب سے یہ روایت ہے مرزا غلام صاحب کا دیانی کے زمانے میں یہ بات تو ٹھیک ہے ہاتھ کدھر باندھنے چاہیے ناف کے اوپر یا ناف کے نیچے تو مرزا صاحب کہتے ہیں کہ مجھے ہمیشہ ان کے باز ہوتا تھا کہ ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا اچھا نہیں لگ رہا ٹھیک ہے تو کہتے ہیں کہ میں نے حضرت خلیفۃ المسیب حضرت حکیم مولانا نور الدین صاحب اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ پتہ کریں روایت کا کیونکہ میری جو ذاتی توجہ ہے یا میرا فہم ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ ناف سے اوپر ہاتھ باندھنے چاہیے تو کہتے ہیں کہ جب انہوں نے روایت نکالی تو پتہ لگ گیا کہ بہت سی روایت ہیں جس سے پتہ لگتا ہے کہ ہاں حضرت نے جب نماز کے لیے ہاتھ باندھے تو ناف سے اوپر باندھے تو اس کے بعد سے ہم ناف کے اوپر سے ہاتھ باندھتے ہیں جی۔ ہم ہاں، پیچھے ہاتھ نہیں باندھتے میاں جی۔ وہ پتہ نہیں کون سے فقہ والے پیچھے باندھتے ہوں گے اگر آپ باندھتے ہیں تو پلیز پیچھے نہ باندھے آگے ہاتھ لیکن بہرحال بات یہ ہے کہ ہاتھ بندھے ہوئے ہیں ورنہ جواب بہت ہے دیکھیں خدا کے حضور میں تو ہاتھ باندھ کے اچھا لگتا ہے جی ہاں۔ ریڈیو پہ بھی ہاتھ باندھے ہوئے ہیں مرکز ہاں۔ صاحب ریڈیو پہ بھی ہاتھ بندھے ہوئے تو جو صاحب ثاقب صاحب نے سوال کیا تھا جی ہاں یہ بہت اہم سوال ہے سوال آپ نے پتہ نہیں سنا ہے کہ نہیں سوال یہ تھا کہ جو اس وقت پاکستان کی یا بعض ملکوں کی حالت ہے کہ ہمارے فوجی ہیں وہ مارے جاتے ہیں سیاسی کم بیٹ میں اور ان کو پتہ لگ رہا ہوتا ہے کہ ہمیں استعمال کیا جا رہا ہے تو کیا وہ شہید کہلائیں گے یا ان کی موت کیا ہوگی یا ان کو کتال میں حصہ لینا چاہیے یعنی دیکھیں جو فوجی ہے نا اس کا کام تو اطاعت ہے اور چونکہ اس کو اطاعت میں اگر اس کو موت آتی ہے تو اس کو اس موت کی شہادت میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے ٹھیک پہلی بات دوسری بات یہ ہے کہ اگر ایک فوجی کو یہ پتہ ہے ٹھیک ہے کہ میں ایک غلط مشن پہ بھجوایا جا رہا ہوں اور مجھے اپنے بھائیوں کو قتل کرنے کے کہا جا رہا ہے تو یہ اس کی ثواب دید کے اوپر ہے پھر وہ پھر لے لے رسک ڈینائی کر دے کہ میں نے نہیں جانا لیکن کیا اسلام میں ایسا ہوا نہیں ہے کیا اسلام میں جنگیں نہیں ہوئی آپس میں جنگیں تو بہت ہوئی ہیں ٹھیک ہے اس لیے حضرت مرزا صاحب سے نے کسی سے پوچھا تھا مرزا غلام صاحب کا یعنی سے کہ یہ جو پھر آپس میں جنگیں ہوئی ہیں پھر ان کا کیا ہوگا آپ فرمایا کہ ہم ان کی نیت کو حوالہ خدا کرتے ہیں ٹھیک ہے صحابہ تھے دونوں طرف جی ہاں۔ سوجھ بوجھ والے لوگ جی ہاں۔ اس لیے یہ وہ مسئلہ ہے جس میں گرے ایریے کافی ہیں کہ آپ مثلا پاکستان کے بعض ایسے علاقے ہیں جہاں ریسٹلیسنیس ہے جی وہاں ہم فوجی کو بھیج دیتے ہیں یا پولیس والوں کو بھیج دیتے ہیں کہ بھائی جاؤ امن قائم کرو اب وہ جاتا ہے اپنے لوگوں میں جاتا ہے نا بالکل وزیرستان میں جائے گا تو اپنے کلمہ کو ہی ہیں سارے جی پشاور میں جائے گا کلمہ کو جدھر بھی جائیں گے تو مسلمانوں میں جائے گا نا تو ایک فوجی کو تو اس لیے فوج میں رکھا ہے کہ ملکی حفاظت کے لیے اگر ایک ملک میں کہیں اندرونی یا بیرونی خطرہ ہے تو وہ جا کے اس نے وہاں کوشش کرنی ہے کہ وہ اس خطرے کو دور کرے ٹھیک ہے ایسی شکل میں جو جو بھی ریٹیلیشن ہوتی ہے جو بھی ہوتا ہے اس کو میرا نہیں خیال آج تک کسی نے شہادت سے کم درجہ کو دیا ہے ہمارے کتنے جوان شہید ہوئے ہیں پشاور کے علاقوں میں جی۔ حفاظت کرتے ہوئے جی۔ ساروں کو شہید کرتے ہیں تو یہ جو اس کے ہاں جو سیاسی ہیں مثلا جن کا تعلق فوج سے نہیں ہے جی ٹھیک ہے سیاسی جماعتیں ہیں اور وہ ایک دوسرے کو جا کے مارتی ہیں اپنے سیاسی انتقام کی وجہ سے تو رسول کی نے کیا فرمایا کہ جب دو مسلمان لڑ رہے تھے فرمایا یہ دونوں جہنم میں جائیں اور مقتول جی ہاں۔ پوچھے یا رسول اللہ وہ جو مارنے والا ہے وہ تو ٹھیک ہے تو مرنے والا کیوں فرمایا اس کی بھی تو نیت مارنے کی تھی بالکل اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بڑا وہ ہے الجھا ہوا مسئلہ ہے لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ایک فوجی کا اپنا کام ہے جو اس نے کرنا ہے اس میں اس کی شہادت میں کوئی شک نہیں لیکن جو سیاسی اس قسم کے مرڈر ہوتے ہیں وہ دونوں طرف سے ہوتے ہیں ٹھیک ہے اس لیے اس کے بارے میں اللہ بہتر جانتا ہے کہ اس کو وہ کیا کیا اس کے ساتھ سلوک ہوگا لیکن شہادت کے رنگ میں ہمیں نہیں پتہ کہ ہم اس کو کس رنگ میں لیں گے میرے ساتھ جی۔ مجھے بہت خوشی ہے <laughs> کہ حضرت علامہ انصر رضا صاحب موجود ہیں ان میں شعر ہو گیا چلیے <laughs> بہت شکریہ انصر صاحب السلام علیکم جی السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ چلیے اسٹوڈیوز میں خوش آمدید جی۔ آپ کا پروگرام بھی ہمارے ساتھ چلتا رہے گا ابھی آپ جی۔ جو بتانا چاہ رہے ہیں بتائیے یہ بتایا گیا تھا کہ میرا ٹائم نو بجے شروع جی جی بالکل بالکل ٹھیک آپ ابھی کہہ رہے تھے کہ دس سوا دس بجے تک وہ مجھ سے غلطی ہو رہی ہے جی۔ تو ویسے میں خوش ہو رہا تھا کہ مرزا صاحب کے ساتھ ایک گھنٹہ اور ہم بیٹھیں گے سنیں گے بات لیکن وہ میں آپ کو سنوں گا شاید بیٹھوں یا نہ پیشہ پیشہ ہمارا ایسا ہے کام کہ وہ بات ہو رہی ہے تو پھر وہ رکتی نہیں ہے نا جی جی جی بسم اللہ ابھی جو سوال کیا گیا ہے فوجی کے بارے میں تو ایک شخص جب فوج میں شامل ہوتا ہے تو پھر اس کو پتہ ہے کہ یہ میرے فرائض منصبی میں شامل ہے اور میں اس میں جو بھی مجھے حکم دیا جائے گا میں نے اس کی اطاعت کرنی ہے ٹھیک ہے تو مرزا صاحب نے جو لفظ استعمال کیا نا کہ جی فرائض منصبی میں جی تو فرائض مذہبی میں پھر اس کو کرنا ہے کام اگر وہ انکار کرے گا تو پھر وہ فوج چھوڑ دے ٹھیک ہے تو مجھے اس پہ یاد آیا کہ ایک شخص کو کسی کی حفاظت پہ لگایا گیا تھا اس کا فرض منصب یہ تھا کہ وہ اس کی حفاظت کرتا ٹھیک ہے لیکن اس نے اپنے عقیدے کے جوش میں اس بندے کو مار دیا جس کی حفاظت پہ وہ فائز تھا وہاں پہ ٹھیک اچھا مزے مزے کی بات یہ مرزا صاحب اس جی۔ کو بھی شہید کرتے ہیں <laughs> مارنے والے کو بھی ہاں وہ جو ہاں۔ وہ جو جس کا فرض منصبی تھا ہاں۔ جی گورنر کی حفاظت کرے ہاں۔ جی۔ اس نے گورنر کو مار دیا اپنے فرض منصبی کے خلاف ٹھیک ہے چاہیے تو اس کو یہ تھا کہ وہ استعفی دیتا وہاں سے اس کو پتہ لگ گیا تھا کہ یہ بندہ جو ہے وہ دین اسلام کے خلاف کام کر رہا ہے اور وہ ایم کی حمایت میں ہے اور وہ آسیہ مسیح کے پاس جا کے جیل میں اس نے یکجہتی کا مظاہرہ کیا ہے ٹھیک ہے تو اس کو چاہیے تھا کہ پہلے وہاں سے دیتا استعفیٰ ٹھیک ہے اور استعفیٰ دینے کے بعد پھر وہ وہاں پہنچ جاتا اور پھر وہ اس کو مار دیتا ٹھیک ہے تو قتل تو پھر بھی تھا لیکن کم از کم اس کی جو گریوٹی ہے وہ تھوڑی سی کم ہو جاتی ٹھیک ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ مجھے ایک بندے نے کہا تھا کہ جب تحریک نظام مصطفیٰ چل رہی تھی جی تو اس وقت کچھ جو جو شیلے نوجوان تھے وہ آگے آ گئے انہوں نے کہا جی کہ ہمیں مارو ہم اسلام کے نام پہ مرنے والے ہیں ٹھیک ہے تو ناجر فوج نے گولی چلائی وہ مر گئے ٹھیک ہے اس کے بعد ایک جنرل نے ٹیک اوور کر لیا تو تحریک نظام مصطفیٰ تو وہیں کہ وہیں رہ گئی مقصد یہ نہیں تھا کہ وہ نظام مصطفیٰ جی۔ نافذ کرتے مقصد تو یہ تھا کہ اس کو ٹاپل کیا جائے جی۔ بھٹو کی گورنمنٹ کو کہتے ہیں جی اس کے بعد پھر وہ جو ڈکٹیٹر آ گیا جب وہ مرا تو اس کو بھی انہوں نے شہید کہا ٹھیک ہے اب وہ کہتے ہیں مجھے کوئی یہ سمجھا دے کہ وہ تحریک نظام مصفا کے لیے مرنے والا لڑکا شہید تھا یا یہ شہید ہے بالکل ٹھیک ہے تو یہ جو انوملی انوملی ہے <laughs> یہ ہماری قوم جو ہے نا اتنی کنفیوزڈ ہے بہت کنفیوز کہ اسلام کی خاطر مرنے والا بھی شہید ہے اور جس نے وہ سارا نظام درہم برہم کیا وہ بھی شہید ہے شہید ہے بالکل جو فوجی سرحدوں کے اوپر حفاظت کر رہا ہے وہ تو ملک کے لیے گیا نا ملک کے لیے فوجی جب جاتا ہے اس کا فرائض منصبی میں اس کو پتا ہے اس کو پتا ہے کہ میں مروں گا یہاں پہ جی ہاں اور وہ جو نوجوان ابھی کئی نوجوان ماشاء اللہ بڑے خوبصورت جوان ہمارے جو سرحد میں سوات میں اور جس طرح وہ جو بیچارے ابھی گئے ہیں ابھی وہ کیپٹن سے بھی نہ خالے وہ تھوڑا سا بھی اوپر گئے ہیں چھوٹے چھوٹے ان کے بچے ہیں نوجوان ان کے بیچاروں کی بیویاں ہیں اور وہ گھر میں لکھتے ہیں کہ جی ہم تو مطلب آئے اسی لیے دے نیو اور اتنا وہ خوفناک وہ علاقہ وہاں پہ جو فسادات ہو رہے تھے اس وقت اب تو فوج نے کافی قابو پا لیا جی ان کو پتا تھا کہ ہم تو شہید ہو سکتے ہیں یہاں پہ جی ہاں۔ وہ کہیں نہیں جی میں نے تو نہیں جانا تو جن کو مارا انہوں نے وہ بھی مسلمان تھے نا بالکل وہ طالبان جو تھے یا وہ پاکستانی القاعدہ تھی وہ جو وہاں پہ کر رہے تھے وہ سارے مسلمان تھے حقیقت ہے ہندوستان میں ایک دفعہ یہ واقعہ ہوا کہ انہوں نے کہا کہ جی آپ ان کو مارے تو کہنے کہ جی، ہم نے نہیں مارنا ہمارے مسلمان بھائی ہیں ٹھیک ہے تو اس وقت انہوں نے فرض منصفی جب آپ گئے جی. تھے آپ کو پتا تھا کہ رائٹرس کو تو آپ نے مارنا ہے بالکل چلیے بہت شکریہ آج کے فقی مسائل پہ آخری سوال ہم لے جی. لیتے ہیں جی. پھر پروگرام کو ہم منصر صاحب کے ساتھ لے کے آگے بڑھیں گے مبین صاحب بہت دیر سے انتظار میں ہیں انہیں ہم آن ایئر لیتے ہیں السلام علیکم جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مجھے پتا ہے جی السلام علیکم وعلیکم السلام جی جی فرسٹ کلاس آپ نے وہی مجھ سے پوچھنا ہے طواف نصاب والا جی جی جی سر میرا وہ کوشچن تھا میں ریمائنڈ کروا دوں جی جزاک اللہ میں اس کو اگلے پروگرام میں جواب دوں گا ٹھیک ہے تاکہ اس کا میں کچھ مطالعہ کر رہا ہوں وہ سوال ان کو کہتے ہیں کہ سوال یہ ہے کہ جو ہمارے عمرہ پہ لوگ جاتے ہیں تو ہمارے شیعہ احباب یہ کہتے ہیں کہ عمرہ میں ایک طواف کا جو سلسلہ تھا اس کو طواف نساء کہتے تھے تو جو کہ آخر میں کیا جاتا تھا اور جس کو وہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر نے پھر بند کر دیا تھا روک روک دیا تھا تو اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں میں اس کو اگلے پروگرام میں لوں گا ان تو اس وقت کے لیے بہت بہت شکریہ بہت شکریہ مرزا محمد عبدال صاحب آپ ہمارے ساتھ تھے سامعین پروگرام ریڈیو احمدیہ پر جاری رہے گا اور پروگرام میں میرے ساتھ موجود ہوں گے مکرم محترم انصر رضا صاحب اور انصر رضا صاحب کا پروگرام ہم شروع کریں گے پروگرام کا موضوع فقی مسائل نہیں رہے گا اور اسی پر ہم ایک دفعہ پھر ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ کا <laughs> وہ ایک سوال جو تھا وہ ان کو بے شک بتا دیجیے گا چلیے ٹھیک ہے اگر یہ اس کو لے لیں تو ان صاحب کی تسلی ہو جائے گی چلیے بہت شکریہ بہت شکریہ تو سامعین پروگرام جاری ہے ریڈیو احمدیہ اور ریڈیو احمدیہ میں <clears throat> آپ کے سوالات بھی ہم شامل کیا کرتے ہیں آج کا جو یہ پروگرام ہے یہ جاری رہے گا شب بارہ بجے تک جی، جی، جی۔ پروگرام میں اس وقت فقی مسائل کا پروگرام ہمارا مکمل ہوا اور اس کے بعد ہم آگے بڑھیں گے اور جو صداقت سیدنا حضرت مرزا غلام احمد صاحب کا دیانی معود و مہدی معود علیہ السلاۃ وسلام جو موضوع مکرم محترم منصر رضا صاحب کا ہوتا ہے اس موضوع پر واپس آئیں گے پروگرام کا سلسلہ جاری رہے گا دس بجے شب تک اسی فریکوینسی پر جب کہ دس بجے سے لے کر نصف شب یعنی پروگرام کے آخری دو گھنٹے ہم اور آپ ساتھ ہوں گے اے ایم فائیو تھرٹی پر تو پروگرام کے آخری دو گھنٹے اے ایم فائیو تھرٹی پر آپ کی خدمت میں پیش کیے جاتے ہیں پروگرام کے پہلے دو حصے ہیں پہلے دو گھنٹے ہیں جس میں ہم اور آپ ساتھ ہوتے ہیں F M hundred point seven پر اسی طرح سے سامعین پروگرام کے آخری گھنٹے میں جو کہ گیارہ سے بارہ بجے کا وقت ہوگا ہم آپ کی خدمت میں امام جماعت احمدیہ حضرت مرزا مسرور احمد صاحب خلیفۃ المسیح الخام سید اللہ تعالیٰ بن نصر عزیز کے خطبۂ جمعہ جو کہ اٹھائیس دسمبر سن دو ہزار اٹھارہ کا خطبہ جمعہ ہے اس کی ریکارڈنگ آپ کی خدمت پہ پیش کریں گے تو پروگرام میں اب وقت ہے جب میں ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہوں گا مکرم محترم انصر رضا صاحب کو اور انصر رضا صاحب سے ہم پوچھیں گے کہ آج ہمارے سامعین کے لیے کیا موضوع ہے جب ہم انصر رضا صاحب سے پروگرام میں ہم افتتاحی کرنے سن لیں گے آج کے موضوع کے بابت بات کر لیں گے تو سامعین پھر آپ کو بھرپور موقع دیں گے کہ آپ اپنے سوالات کے ساتھ ریڈیو احمدیہ کا حصہ بن سکیں گے تو جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ پروگرام کی شروع میں ہم کوشش کریں گے انصر صاحب سے کہیں گے کہ آج جو موضوع ہم اپنے سامعین کے لیے لے کر آئے ہیں اس موضوع کو سامعین کے سامنے رکھیں ان افتتاحی کلمات کے بعد ایک دفعہ پھر آپ کے ساتھ ہم اسٹوڈیوز کا نمبر شیئر کریں گے اور سوالات آپ کے ہوں گے جوابات مکرم و محترم انصر رضا صاحب کے ہوں گے دس بجے یعنی تقریباً پچپن منٹ کے بعد وہ وقت آئے گا جب پروگرام تو جاری رہے گا لیکن پروگرام پر ہماری فریکوینسی یہاں سے ہٹ کر اے ایم فائیو تھرٹی پر ہو جائے گی تو آپ کو پھر بتایا دیتے ہیں کہ اے ایم فائیو تھرٹی پر دس سے بارہ بجے کا پروگرام ہوگا یہ پچپن منٹ کا وقت ہے جس میں میں اور آپ انصر رضا صاحب کے ساتھ ریڈیو احمدیہ کا حصہ رہیں گے انصر صاحب ایک دفعہ پھر السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ جی وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ آج کا موضوع اس کا افتتاحیہ ہمارے سامنے جی تو وہی ہے یونیورسل یعنی جی، جی۔ جو پچھلا پروگرام میں نے کیا تھا اس میں میں نے اپنے جو ہمارے پیارے سامعین ہیں ان کے ساتھ ایک جنرل گفتگو کی تھی میں نے اور میں نے ان کو یہ عرض کیا تھا کہ جیسے جیسے زمانہ ترقی کرتا ہے تو ویسے ویسے جو ہمارے باپ دادوں کے طور طریقے ہوتے ہیں زندگی گزارنے کے ہم اس کو ترک کرتے جاتے ہیں ہمارے باپ دادا پیدل چلا کرتے تھے سائیکلوں پہ چلا کرتے تھے گدا گاڑیوں پہ چلتے تھے ہم ہم گاڑیوں میں گھومتے ہیں موٹر سائیکلوں پہ گھومتے ہیں ٹھیک ہے ان کے گھر جس طرح کے ہوتے تھے آج ہمارے گھر ویسے نہیں ہوتے ٹھیک لباس کے طور طریقے جو ہیں وہ بھی ڈفرینٹ ہوتے ہیں مطلب آپ زندگی کی جس بھی چیز کا نام لیں ہمارے باپ دادا کے جو طور طریقے تھے وہ اب ہمارے نہیں ہیں سماج ایک سفر کا نام ہے سفر ہے نا بالکل ہاں ایک ترقی ہے ڈیولپمنٹ ہے اور وہ جو علامہ اقبال کا شعر ہے کہ سکوم حال ہے قدرت کے کارخانے میں سبات ایک تغیر کو ہے زمانے بالکل تو تغیر جو ہے نا چینج اچھا،, اچھا اس میں ایک اور بھی بات ہے جو سائنٹیفک طریقے سے بھی ہم دیکھ سکتے ہیں اور وہ یہ ہوتی ہے کہ ایک ہوتی چیز کانسٹنٹ اور ایک ہوتی ہے ویریبل جی تو کانسٹنٹ ہمیشہ کانسٹنٹ رہتی ہے ٹھیک ہے جیسے چکی کے دو پارٹ ہوتے ہیں نا ایک گھومتا ہے دوسرا نہیں گھومتا ٹھیک ہے اگر دونوں گھومنے لگ جائیں تو پھر تو چکی چل ہی نہیں سکتی تو اسی طرح دنیا میں بہت سی جو سائنٹیفک چیزیں ہیں اس میں ایک چیز جیسے گاڑی ہے اس میں جو اس کا سلنڈر ہے وہ ساکن ہے اور جو پسٹن اس کے اندر گھومتا ہے وہ گھومتا ہے دونوں نہیں گھوم سکتے ورنہ تو گاڑی چلے گی نہیں تو کچھ اقدار ایسی ہیں ہماری جو کہ کانسٹنٹ ہیں لیکن کچھ اقدار ایسی ہیں جو متغیر ہوتی رہتی ہیں تبدیل ہوتی رہتی ہیں لیکن اچھا پھر اس کے بعد ایک لیول یہ آتا ہے کہ ہم لوگ ایک ملک سے نکلتے ہیں اس ملک کے اپنے کچھ سماجی طور طریقے ہیں ٹھیک ہے اور اس طور طریقوں کے اندر مذہب کی کوئی قید نہیں ہوتی زبان کی کوئی قید نہیں ہوتی سارے ایک ہی رنگ میں رنگے ہوتے ہیں ٹھیک ہے ایک ہی طرح سے بولتے ہیں ایک ہی طرح کے کپڑے پہنتے ہیں ایک ہی طرح کی ان کی سوچ ہوتی ہے اس میں احمدی غیر احمدی کا بھی میں نے کوئی خاص فرق نہیں دیکھا ٹھیک ہے لیکن جب ہم باہر آ جاتے ہیں اور ایک نئے سماج میں رہتے ہیں جس کے اپنے معاشرتی اصول ہیں جو اس سے بالکل ڈفرینٹ ہیں تو ہم اس میں اپنے آپ کو اڈاپٹ کر لیتے ہیں بالکل کرتے ہیں اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ان سے بہتر ہے تبھی آتے ہیں نا یہاں پہ ٹھیک ہے اگر آپ کو کینیڈا میں یا مغرب میں کسی بھی ملک میں جو ماحول ہے سماجی لحاظ سے معاشرتی لحاظ سے تعلیمی لحاظ سے اقتصادی لحاظ سے اس ملک سے کم تر ہو جہاں پہ آپ جہاں سے آپ آئے ہیں تو پھر آپ کبھی بھی نہیں یہاں پہ رہیں گے بالکل ٹھیک ہے آپ کہیں جی میں پاگل ہوں کہ میں وہاں اچھا بلا چھوڑ کے تو میں ادھر آ گیا ہوں ایک پاکستانی پاکستان چھوڑ کر برما کیوں نہیں جاتا ٹھیک بنگلہ دیش کیوں نہیں جاتا ٹھیک ہے دوسرے کسی ملک میں کیوں نہیں جاتا وہ مغرب میں کیوں آتا ہے اس لیے کہ یہاں پہ جو قوانین ہیں وہ ان سے بہتر ہیں یہاں کا سماج ان سے بہتر ہے یہاں کے اقتصادی حالات ان سے بہتر ہیں بہت سی باتیں بہتر ہیں تو ہم یہاں پہ ان چیزوں کو اڈاپٹ کر لیتے ہیں اس کی تعریف بھی کرتے ہیں آپ کو یہاں مسجدیں بنانے کی آزادی ہے ٹھیک ہے جو کچھ لوگوں کو وہاں پہ نہیں ہے لیکن میں نے یہ ان سے کہا تھا لاسٹ ٹائم کہ آپ اپنے جو پیچھے والے ہیں جو آپ کا خاندان وہاں پہ ہے ان کو آپ یہ بتائیں کہ دیکھیں مذہبی اختلاف اپنی جگہ پہ ہے ہم آپ سے یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ ہمیں مسلمان مانیں ہم کسی سے یہ نہیں کہتے ہم یہ کہتے ہیں کہ جو آزادی یہاں پہ آپ کو ملی ہے کہ آپ اپنے مذہب کے اوپر آپ اپنی ثقافت کے اوپر بڑے آرام سے عمل کر سکتے ہیں اور آپ کو کوئی نہیں روکتا کٹر مغربی معاشرے میں بعض اوقات دہریت کا معاشرہ ہے بعض اوقات عیسائیت کا معاشرہ ہے تو اس میں آپ کھلے بندوں پریکٹس کرتے ہیں اس کی تبلیغ کرتے ہیں جگہ جگہ پہ جاتے ہیں میں نے شاید بتایا تھا کچھ سال پہلے میں کینیڈا کے ایک دور دراز علاقے میں ایک انٹرفیت کانفرنس میں گیا تھا تو وہاں پہ چرچ کے اندر پروگرام ہو رہا تھا تو چرچ میں مجھ سے کسی نے پوچھا پہلے یہ سوال کیا کہ کیا تم مسیح کو خدا یا خدا کا بیٹا مانتے ہو تو میں نے کہا میں نہیں مانتا میرا عقیدہ نہیں ہے اس کے کچھ دیر کے بعد یہ سوال ہوا کہ تمہیں اپنا پیدائش کا ملک زیادہ محبوب ہے یا رہائش کا ملک ٹھیک ہے ٹھیک ہے نا جی تو میں نے ان سے یہ کہا کہ مجھے رہائش کا ملک اس لیے محبوب ہے کہ اس رہائش کے ملک نے مجھے وہ حقوق دیے ہیں جو مجھے پیدائش کے ملک میں نہیں ملے تھے ٹھیک ہے اور اس کی سب سے بڑی مثال یہ ہے کہ چرچ کے اندر مجھ سے سوال کیا گیا کہ تا کیا تم مسیح کو خدا یا خدا کا بیٹا مانتے ہو تو میں نے کہا نہیں مانتا مجھے کسی نے کچھ بھی نہیں کہا آپ نے بڑے ٹھنڈے پیٹوں اس کو برداشت کر لیا اور آپ نے میری بات کے اوپر غم غصے کا ذہن کہا تمہاری ایسی ہمت کہ تم یہ بات کو چرچ کے اندر کھڑے ہو کے جی لیکن یہی بات میں اپنے عقیدے کے متعلق پاکستان میں نہیں کہہ سکتا کہ جو تم مانتے ہو وہ میں نہیں مانتا حالانکہ قرآن نے تعلیم دی ہے لکم دین و کم ولی دین ٹھیک ہے اور یہ کہا کہ ان سے کہہ دو کہ لا آبدو مات آبدون جس کی میں عبادت کرتا ہوں اس کی تم نہیں عبادت کرتے ولا ان تم آبدون ماں جس کی تم عبادت کرتے ہو اس کی میں نہیں کرتا لکم دین میرے میرا دین تمہارے دین تمہارا دین قرآن کی تعلیم ہے نا جی اور میں نے کہا کہ میں اس رسول کا پیروکار ہوں صلی اللہ علیہ وسلم جو جب ہجرت کر کے مدینہ میں گئے ہیں اور وہاں ان کو اپنے مذہب پہ عمل کرنے کی تبلیغ کرنے کی کھلی آزادی تھی اور پھر جب مکہ فتح ہو گیا تو مدینہ والوں نے کہا کہ یاس اللہ آپ کا پیدائش کا شہر تھا آپ کو بڑا محبوب تھا خدا کا گھر بھی وہاں پہ ہے تو پھر آپ واپس چلے جائیں گے اب تو آپ نے فرمایا کہ نہیں میرا جینا مرنا تمہارے ساتھ جی ہاں۔ میں مروں گا تو یہیں پہ میں دفن ہوں گا تو یہیں پہ جی ہاں۔ تو میں نے کہا کہ کینیڈا وہ ملک ہے جس نے مجھے وہ حقوق دیے ہیں جن کے بارے میں میں سوچ بھی نہیں سکتا جہاں سے میں آیا ہوں بالکل اس لیے میں اب مروں گا تو کینیڈا میں اور میں دفن ہوں گا تو کینیڈا میں اس کے اوپر بہت انہوں نے تعلیم دیں بڑا اس کو اپلوڈ کیا لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ وہ سنہری اصول ہیں جس کو یہاں کا ہر غیر احمدی مسلمان اور ہر غیر مسلم اپریشیٹ کرتا ہے ٹھیک ہے لیکن اس کو پیچھے لوگوں کو نہیں بتاتا کہ تم بھی وہاں پہ یہ کرو تاکہ تمہارا ملک بھی اب مجھے میں کو پی ٹی آئی کا تعریف نہیں کر رہا یہ سلوگن اس کو میں کنونسنگ نہیں کر رہا ٹھیک ہے عمران خان نے کہا کہ جی میں ریاست مدینہ بناؤں گا ٹھیک اب ریاست مدینہ سے آپ نے کیا سمجھا ریاست مدینہ سے مولوی نے یہ سمجھا کہ سب کو کوڑے لگائے جائیں گے سب کو پکڑ کے نماز پڑھائی جائے گی اور زبردستی اسلام ان کے اوپر نافذ کیا جائے گا ٹھیک ہے یہ نہیں ہے ریاست مدینہ ریاست مدینہ کی بنیاد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے دن رکھی جب یہودیوں سے عیسائیوں سے اور جو بت پرست تھے ان سب سے معاہدہ کیا کہ for the sake of state تم سارے کے سارے ایک امت ہو ٹھیک ہے کاش مسلمان اس چارٹر کو جس کو مساک مدینہ کہتے ہیں جی اس کو ایک دفعہ پڑھ لیں کہ وہ کہتے ہیں جی کہ جو احمدی ہیں وہ امت میں شامل نہیں ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہودیوں کو عیسائیوں کو بت پرستوں کو امت میں شامل کر رہے ہیں ٹھیک ہے ہم آپ کو مذہبی طور پہ تو کہہ ہی نہیں رہے ہم تو آپ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ یہ مان لیں اپنے نبی کے واسطے سے جس کو آپ مانتے ہیں جی۔ کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ for the sake of politics for the set of for the sake of state یہودی عیسائی اور بت پرست اور مسلمان یہ ایک امت ہے ٹھیک ہے ڈاکٹر محمد حمید اللہ صاحب نے اس کے اوپر بڑی خوبصورت باتیں بھی دکھی ہیں تو مسئلہ یہ میں نے جو پچھلے پروگرام میں میں جو اس کا بیک گراؤنڈ بتا رہا ہوں آپ کو وہ یہ ہے کہ آپ کو وہ تمام اچھی باتیں جو آپ مغرب میں سیکھتے ہیں آپ کو شاید یاد ہوگا کہ ایک پروگرام میں جو غیرن جو جی کو کسی ریڈیو پروگرام میں اس وقت جو ہمارے کونسل جنرل تھے وہ تشریف لائے تو ان کو لوگوں نے فون کر کے یہ کہا کہ جی قادیانی یہاں پہ پراپیکنڈا کرتے ہیں اس کو بند کراؤ ٹھیک ہے تو انہوں نے کہا یہ ایک آزاد ملک ہے اس میں ہم کسی کو روک نہیں سکتے یا کسی کو کہہ نہیں سکتے گورنمنٹ آف کینیڈا کو کہ جی آپ ایم جی او کا پروگرام بند کرا دیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے آپ کو آزادی ہے تو پھر ایم جی او کو بھی آزادی ہے یہ تو نہیں وہ جو میں فیض کا شیر کرتا نا کہ وہ کیا ہے کہ ہے اہل دل کے لیے اب یہ نظم بس تو کشاد کہ سنگ و خشت مقید ہے اور جی یعنی آپ کو تو ہر بات کہنے کی کھلی چھٹی ہو لیکن احمدیوں کو آپ کہتے ہیں کہ تم نے نہیں بولنا چاہے آپ ان کے نام کے اوپر جھوٹ بولتے رہیں چاہے ان کے نام کے اوپر بے بنیاد الزامات لگاتے رہیں لیکن آپ نے کہنا خبردار بولنا نہیں تم نے ہم جو کہہ رہے ہیں تم نے وہی کرنا اور اپنے آپ کو ماننا بھی وہی ہے جو ہم کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے قرآن کریم میں بمن آسن و کالم اللہ و امل صحن و کالا انی من المسلم جی ہاں۔ میں ہوں مسلمان آپ کہتے ہیں نہیں تم اپنے کہنے سے مسلمان نہیں ہو سکتے میں تمہیں کہوں گا کہ تم مسلمان ہو تو تم مسلمان ہو یعنی میرا مطلب ہے کہ قرآن کریم کو اتنا ترک کر دیا ہے یعنی ابھی یہ جو ابھی ایک دوست نے فون کیا تھا کہ جی آپ ہاتھ کہاں باندھتے ہیں جی مطلب یہ کہ جو اندرونی بغض ہے جی اس کی آپ انتہا دیکھیں جی کہ اس میں بھی ایک طنز کا تیر اور ایک نفرت انگیز اور میں نے یہی کہا تھا کہ نفرت جو ہے نا اس کو ختم کر دیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے قرآن کریم میں کہ یہ کفار کی نشانی ہے وہ اس بات کی دعائیں کرتے ہیں اور یہ اپنے آپ سے عہد کرتے ہیں کہ جب بھی ہمارے پاس کوئی آئے گا ہدایت دینے والا تو ہم سب سے بڑھ کر اس کو مانیں گے لیکن yeah. جی ہاں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب وہ آ جاتا ہے نا وہ ماں زیادہ ہم اللہ نفور بالکل نفرت میں ہی بڑھتے ہیں وہ اور کسی چیز میں نہیں بڑھتے تو یہ معزز سامعین آپ کی خدمت میں میں نے <clears throat> جو لاسٹ ٹائم باتیں کی تھیں وہ خلاصتاً میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں کہ وہ ان تمام باتیں جن کو آپ مغربی معاشرے میں بہت اپریشیٹ کرتے ہیں <clears throat> آپ ان کی وجہ سے ایک پرسکون زندگی گزار رہے ہیں آپ کے معاشی حالات بہتر ہیں اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے جو فیملی ممبرز ہیں وہ بھی یہاں پہ آ جائیں وہ یہاں پہ آ جائیں تاکہ وہ بھی ان تمام سہولیات سے فائدہ اٹھائیں ان تمام اصولوں سے فائدہ اٹھائیں لیکن کیا ہی بہتر ہوگا کہ اگر یہ تمام باتیں یہ تمام اصول و ضوابط پاکستان میں نافذ ہو جائیں اور لوگ کسی کے مذہب کے خود ٹھیکے دار نہ بن جائیں بلکہ اپنے اپنے مذہب کا اپنا اپنا خیال کریں اور سب سے یکساں سلوک کریں آپ بھلے ہمیں نہ مسلمان مانیں ہمارا اسلام آپ کے ڈکلیریشن کے اوپر آپ کے سرٹیفکیٹ کے اوپر ڈپینڈ نہیں کرتا کہ آپ فارم میں لکھیں گے تو ہم مسلمان نہیں رہیں گے آپ فارم میں لکھیں گے تو آپ مسلمان ہوں گے یہ ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے ہم آپ سے صرف یہ کہتے ہیں کہ وہ تمام باتیں جن کو آپ نے یہاں پہ پایا اور اس کو اپریشیٹ کیا اور پھر آپ اس میں بڑے خوش ہیں تو یہ تمام باتیں آپ اپنے جو پاکستانی بھائی بہن ہیں آپ کے فیملی کے ممبرز ہیں ان کو بتائیں کہ دیکھو تم بھی اپنے ہاں یہی اصول رائج کرو یہی قانون رائج کرو یہی معاشرتی سماجی اصول رائج کرو تاکہ پاکستان جو ہے وہ بھی ایک ترقی یافتہ ملک بن جائے اور لوگوں کو وہاں سے ہجرت کر کے دوسرے ملکوں میں نہ جانا پڑے بڑی تکلیف ہوتی ہے اور آپ یقین کریں کہ مجھے نہیں لگتا کہ کوئی بھی ایسا شخص ہوگا جو اپنی پیدائش کا ملک چھوڑ کے آئے اور پھر وہ ایک لمبا عرصہ وہاں پہ رہ کے بھی آئے اور اس کو پھر چند ناگزیر حالات کی وجہ سے چاہے وہ معاشی حالات ہوں چاہے وہ سماجی حالات ہوں اور وہ پھر اپنے وطن کو یاد نہ کرتا ہو ہو ہی نہیں سکتا وطن سے محبت تو وہ جو ہے نا کہ ایمان کا جز ہوتی ہے جہاں پہ آپ زندگی گزارتے ہیں آج میں ایک اور بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اور اس کو شیئر کرنا چاہتا ہوں اور وہ یہ ہے کہ پچھلے پندرہ سولہ سال سے جو ہم یہ پروگرام کر رہے ہیں تو اس پروگرام کا جو ایک فیڈ بیک ہمیں ملتا رہتا ہے اکثر وہ یہ ہے کہ ہمارے جتنے بھی غیر احمدی بھائی ہیں جو سنتے ہیں یہاں پہ بہنیں ہیں جو سنتی ہیں ان کی اکثریت جو ہے وہ فون تو نہیں کرتے لیکن ان کا فیڈ بیک ہمیں یہ ملتا ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں بلکہ مانتے ہیں کہ جہاں تک احمدیہ مسلم جماعت کے عقائد کا تعلق ہے وہ عین قرآن کے مطابق ہیں کیونکہ ہم تو صرف قرآن ہی پیش کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وََِ وسلم کی سنت کو پیش کرتے ہیں آپ پر درود بھیجتے ہیں تو یہ ان کا ایک فیڈ بیک جو ہے وہ ہمیں پتہ ہے ہمیں ملتا رہتا ہے ہم نے کوئی ایزیوم نہیں کیا اس کو ہم نے فرض نہیں کیا کہ آپ کا یہ فیڈ بیک ہے آپ کے یہ خیالات ہیں ہمیں بہت سے لوگوں نے یہ باتیں کی ہیں پھر سوال یہ ہے کہ وہ آگے بڑھ کر جماعت احمدیہ میں شامل کیوں نہیں ہوتے یہ ایک سوال ہے جو قدرتی طور پر آپ سب کے ذہن میں پیدا ہونا چاہیے کہ ہم جو یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ریڈیو احمدیہ کے جو غیر احمدی سامعین ہیں ان کی بھاری اکثریت اس بات کی قائل ہو چکی ہے کہ جہاں تک دلائل کا تعلق ہے اور قرآن و سنت کی بنیاد پر جن دلائل کا تعلق ہے وہ احمدیہ مسلم جماعت کے ساتھ ہے تو پھر وہ لوگ احمدی کیوں نہیں ہوتے اور وہ جوک در جوک احمدیہ مسلم جماعت میں شامل کیوں نہیں ہوتے یہ ایک سوال ہے جو آپ کو واقعی پوچھنا چاہیے اس کی وجہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں اور وہ وجہ ہے معاشرتی اور خاندانی دباؤ ٹھیک ہے کئی لوگوں نے مجھ سے کہا بھی اور کئی لوگ جو جماعت میں شامل ہو بھی جاتے ہیں ابھی جب میں پانچ نومبر کو پاکستان گیا تھا تو اللہ کی وجہ سے میں نے بتایا تھا کہ میں عمرے کی سارت ملی اس کے جی۔ بعد پھر میں پاکستان گیا تو جانے سے پہلے چار افراد پر مشتمل ایک خاندان نے جماعت میں شمولیت اختیار کی ٹھیک ہے اور ان کے ساتھ میں ایک لمبا عرصہ میری گفتگو ہوتی رہی بہت ہی نیک اور بہت ہی شریف فیملی ان کا صرف یہ تھا کہ ہمارے گھر والے کیا کہیں گے میرا بھائی ہے وہ کیا کہے گا اس طرح کے جو تصویریں وغیرہ بھیجی انہوں نے تو انہوں نے بڑا اعتراض کیا کہ تم یہ قادیانیوں کے ساتھ کیوں تمہارا میل جول ہے تو پھر میں نے ان کو قرآن اور سنت سے یہ باتیں بتائیں کہ یہ ایک ایسی بات ہے جو ہر دور میں مومنین کو پیش آتی ہے اور اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ تم نے خدا کو اختیار کرنا ہے لوگوں کو نہیں ٹھیک ہے تو ہم لوگ جو اپنی ناراضگی خاندان والوں کی ناراضگی سے اس کے خوف سے کہ وہ کیا کہیں گے ہمارے گھر والے حالانکہ جب آپ چھوڑ کے آئے تھے انہیں گھر والوں کو تو آپ کو اس کی پرواہ نہیں تھی کہ آپ کا رہن سہن ان کے رہن سہن سے مختلف ہو گیا ہے ٹھیک ہے آپ کی پڑھائی ان کی پڑھائی سے مختلف ہو گئی ہے آپ کا لیونگ سٹینڈرڈ ان کے لیونگ سٹینڈرڈ سے مختلف ہو گیا ہے اس میں آپ کو خیال نہیں آیا کہ وہ کیا کہیں گے لیکن جہاں مذہب کا معاملہ آتا ہے جہاں مذہب کی بات آتی ہے وہاں آپ کو یہ کہتے ہیں جی وہ کیا کہیں گے اس میں <clears throat> میں قرآن شریف پڑھا تھا تو اس میں مجھے یہ آیات نظر آئیں جو میں آج آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں اور یہ سورہ المومن کی جو چالیس نمبر کی صورت ہے جی۔ اس کی آیات جو ہیں وہ گیارہ سے لے کر سولہ تک ہیں جو <clears throat> آج تلاوت بھی کی گئی جی۔ ہیں اور <clears throat> مجھ سے انہوں نے پوچھا تھا کہ جی وہ کون سی آیات ہم لگائیں تو میں نے کہا یہ آیت آیات لگا دیں کیونکہ میں انہی کو برباد کروں گا تو اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان الزینہ کفر وہ یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا جی یونا دونا ان کو پکارا جائے گا لمخ اللہ اکبر مکت کم انفسکم کہ خدا کی ناراضگی تمہارے آپس کے لوگوں کی ناراضگی سے بہت بڑی ہے بلکہ سب سے بڑی ہے لامکت اللہ اکبر لام تاکید کا لگا کا ہے اللہ اکبر اللہ کی ناراضگی بہت بڑی ہے سب سے بڑی ہے اکبر ہے میں مختم انفوسکم جو تمہاری آپس کی ناراضگیاں ہیں نا اس سے کہیں زیادہ بڑی ناراضگی تم خدا کی ناراضگی کی پرواہ نہیں کرتے اور تم آپس کی ناراضگیوں کی پرواہ کرتے ہو میرا بھائی ناراض ہو جائے گا میری ماں ناراض ہو جائے گی میرے جو باپ ہے وہ ناراض ہو جائے گا بعض کہتے ہیں جی میری بیوی نہیں مانے گی میرے بچے جن کے بچے بڑے ہوتے ہیں بیوی بعض اوقات ہوتی ہیں اس طرح کی وہ نہیں مانتے yeah. تو کہتے نہیں جی وہ نہیں مانیں گے تو یہ ناراضگی یہ کو عام ناراضگی نہیں ہے آج کا اگلا حصہ یہ ہے استدا اونا المان فتح اکفرون جب تم کو ایمان کی طرف پکارا گیا جی تو تم نے انکار کر دیا تو انکار تم نے کیوں کیا اپنے لوگوں کی ناراضگی کے ڈر سے تم ڈر گئے کہ جی اگر ہم جماعت میں شامل ہو گئے تو ہمارے تو آپس والے جو ہیں وہ ناراض ہو جائیں گے رشتہ دار ناراض ہو جائیں گے میرے ماں باپ ناراض جی ہو جائیں گے بہن بھائی بیوی بچے وہ ناراض ہو جائیں گے میرے دوست ناراض ہو جائیں گے یہاں پہ بھی جب ہمارے سوال جواب کی محفل ہوتی ہے اس میں اگر تین چار دوست اکٹھے آئے ہیں تو وہ ساری باتیں سننے سمجھنے اور ماننے کے باوجود وہ ایک دوسرے کی طرف دیکھتے ہیں اور وہ کہتے ہیں جی کہ کہیں میرے منہ سے کوئی جملہ یا کوئی لفظ حمایت کا نکل گیا تو اگلا بندہ مجھے کہے گا تم مرضی ہو رہے ہیں تو بالکل اور خود میرے ساتھ یہاں پہ واقعات ہو چکے ہیں ایسے کہ ایک دو دفعہ وہ آئے ہیں اس کے بعد پھر ایک لڑکا کے لئے آ گئے تو میں نے کہا تم وہ باقی نہیں آئے کہتے جی وہ کہتے جی اب دوبارہ گئیں تو ہم ایم ڈی جی ہو جائیں گے ٹھیک ہے اور کئی ہمارے جو مبلگی ہیں ان کے ساتھ یہ واقعات ہوتے ہیں کہ لوگ اتنے کنوینس ہو جاتے ہیں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اب اگر میں گیا نا تو پھر میں واپس بیت کر کے ہی آؤں گا میں اس لیے وہ جاتے ہی نہیں جاتے کیوں نہیں وہ اپنے جو سوشل پریشر ہے جو پیئر پریشر جس کو ہم کہتے ہیں اس سے ان کی ناراضگی کے خوف سے تو سامعین آپ جو ہمارے غیر احمدی بھائی ہیں مسلمان ہیں قرآن کی بات کو سمجھیں آپ قرآن کو خدا کی کتاب مانتے ہیں لیکن قرآن کی نہیں مانتے جی yeah. ہاں۔ خدا نے کہا یہ وہ موقع ہے اس استدا الامان جب تم کو ایمان کے لیے پکارا جاتا ہے فتح فرون تم کفر کر دیتے ہو کیوں کرتے ہو اس لیے کہ تم آپس کی ہاں ناراضگی جی۔ سے ڈرتے ہو یہ سورہ سورہ المومن چالیس نمبر کی صورت ہے اس کی عادت نمبر میرے پاس گیارہ ہے آپ کے پاس دس ہوگی آگے وہ کہتے ہیں ابھی ہیڈ تھوڑا سا ٹائم جی جی بالکل آپ آگے وہ کہتے ہیں کالو تو انہوں نے وہ کہیں گے رب بنا اے ہمارے رب امت نسنا تعین و احیت نہ تعین اے اللہ تو نے دو دفعہ ہمیں مارا اور دو دفعہ زندہ کیا اب یہ دو دفعہ مارنا اور دو دفعہ زندہ کرنا یہ کیا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں لیکن آگے وہ کہتے ہیں طرف نہ بے جنوب نا بس ہم اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں اعتراف کرتے ہیں yeah. جی۔ اب بتائیں کہ مارنے میں اور زندہ کرنے میں ان کا کیا گناہ ہے مارا تو خدا نے مارا ٹھیک اور زندہ کیا تو خدا نے زندہ کیا بالکل تو اب اس میں جنوب کی کیا بات ہے اور اپنے گناہوں کے اعتراف کی کیا بات ہے اس میں ٹھیک ہے نا جی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن کریم میں کہ کیف تک فرون بلّہ و کن تم امواتن تم اللہ کا انکار کرتے کیسے تم تو مردہ تھے یا کم ٹھیک ہے بس میں نے تم کو زندہ کیا سما کم تم کو پھر ماروں گا میں سما ہی کم پھر تم کو زندہ کروں گا سما لہ تر جاؤن پھر تم جاؤ گے اللہ کی طرف اور پھر فرمایا کہ جب یہ رسول تم کو پکارے تو اس کی پکار کا جواب دیا کرو تاکہ تم کو وہ زندہ کر دے اب یہ جو زندگی اور موت ہے نا یہ روحانی زندگی ہے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم تو مردہ تھے اب اس میں جو دو دفعہ کا ذکر ہے وہ میرے اپنے ذاتی خیال کے مطابق اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت مسیح محدود علیہ محدودیہلاۃ وسلم مراد ٹھیک ہے وہ کہتے ہیں ہم تو مردہ تھے یعنی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے وہ مردہ تھے روحانی طور پر تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ان کو اللہ نے زندہ کیا تو خدا نے کہا نا کہ یہ رسول اجادہ رسول تم کو پکارے لما کو تو اس کے پکار کا جو رسول زیادہ لما کو تو رسول تو آتا ہے زندہ کرنے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے آپ نے ان کو زندہ وہ پہلے مردہ تھے ایک دفعہ ٹھیک ہے تو حضور نے ان کو زندہ کیا ٹھیک ہے اس کے بعد وہ پھر مر گئے اور پھر اب مسیح علیہ السلاۃ والسلام کے ذریعے زندہ ہوئے اب جو لوگ مرنے کے بعد زندہ ہوئے اور پھر مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہوئے لیکن انہوں نے انکار کر دیا ان کا تم نے زندہ کرنے کی کوشش کی تھی اللہ تعالیٰ لیکن بے جنوبنا ہمارے گناہوں کا ہم اعتراف کرتے ہیں کہ ہم نے ان کی بات نہیں مانی کیوں انہوں نے کفر ان الزینہ کفر ہو یہ وہ لوگ کہ خدا تو نے تو زندہ کرنے کی کوشش کی تھی ہم ہی نہیں زندہ ہوئے ٹھیک ہے ہم نے تیری بات نہیں مانی تو فعال اللہ من سبیل تو کیا یہاں سے نکلنے کی کوئی راہ ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ظالقم بے انا ہو اور یہ ایسے ہوا اس لیے ہوا یہ اعزاد اللہ وعدہ ہو جب اللہ واحد کی طرف تم کو پکارا گیا کفر تم تم نے انکار کر دیا ٹھیک ہے جب ہم کہتے ہیں کہ جی سارے چھوڑ دو یہ مزاروں پہ جانا چھوڑ دو یہ بدعت چھوڑ دو یہ شرک چھوڑ دو ایک خدا کی طرف آ جاؤ اور ہماری تبلیغ کا کیا نام ہے دعوت اللہ دعوت اللہ ہم تو زندہ خدا کی طرف بلاتے ہیں نا ٹھیک ہے ہم ایسے خدا کی طرف نہیں بلاتے جو اب بولتے نہیں ہیں ٹھیک ہے وہ یوشرک رکھ ہی تو منو اور جب اس کے ساتھ شرک کیا جاتا ہے تو ہی مان لے آتے ہو تم کو کہا جا کہا جاتا ہے کہ جی یہ پیر صاحب گیارہویں والے جو بارہ سال کا ڈوبا ہوا بیڑا جو ہے اس کو انہوں نے نکال دیا وہ بھی سارے سانس رو کے بیٹھے تھے اندر اور فلاں بزرگ نے یہ کر دیا فلاں بزرگ نے یہ کر دیا ان کی یہ کرامت ہے ان کی وہ کرامت ہے فٹافٹ مان لے آتے ہو ان کے اوپر تم اور ڈھول ڈھمکے بھی کرتے ہو عرصوں پہ بھی جاتے ہو یہ بھی کرتے ہو وہ بھی کرتے ہو فل حکم و لاہ لیکن حکم جو ہے وہ تو اللہ کی اللہ کا ہی ہے جو علی القبیر ہے بالکل ہو یوریکم آیاتی ہی و یونظر القمن کمنس رزقن و ما یہ تذکر و علامہ یونیب وہ ہے اللہ جو تم کو آیات دکھاتا ہے نشانیاں دکھاتا ہے اور تمہارے لیے آسمان سے رزق بھی ہے اتارتا ہے اور سوائے اس کے جو اللہ کی طرف جھکے اور کوئی نصیحت نہیں پکڑتا فد اللہ مخلصین اللہ الدین لو کرے حل کافر بس اللہ کو مخلص ہو کر اس کے دین کی خاطر پکارو چاہے کافروں کو کتنا ہی برا کیوں نہ گزرے وہ لو کرے حل کافروں اور آپ کہتے ہیں نہیں جی وہ تو ناراض ہو جائیں گے ہمارے ماں باپ ناراض ہو جائیں گے ہمارے رشتے دار ناراض ہو جائیں گے ہمارا سماج ناراض ہو جائے گا جی، ہاں، چھوڑ آئے ہیں ٹھیک تو میں اس وقت اس ان لوگوں کی بات نہیں کر رہا جو اس سماج کے اندر زندہ ہیں میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو اس سماج کو جو ہے وہ طلاق دے کر یہاں پہ آ گئے ہیں انہوں نے کہا جی یہ سماج ہمارے رہنے کے قابل نہیں ہے اس میں ہماری معاشی مشکلات ہیں اس میں ہماری سماجی مشکلات ہیں اب کینیڈا میں آ گئے ہیں اور ہم بڑے خوش ہیں یہاں پہ جی ہاں تو جب آپ یہاں پہ خوش ہیں تو پھر آپ کو چاہیے کہ یہاں پہ جو آپ کو سہولیات ملتی ہیں جو آپ کو یہاں پہ جو مذہبی مساوات ہے جو سماجی معاشرتی اصولوں میں مساوات ہے اس کو آپ اڈاپٹ کرتے ہوئے کیونکہ اب آپ کو ان کا ڈر نہیں ہونا چاہیے لیکن اس کے باوجود آپ ڈرتے ہیں ان سے تو یہ اللہ کی کتاب کا یہ میسج ہے اور خدا نے جو آخر پہ اس میں جو میں نے آخر تو نہیں ہے لیکن جو میں نے یہ چند آیات منتخب کی تھی اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے رفیع الدر جات ذوال عرش اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ذوال عرش ہے صاحب عرش ہے اور وہ درجات کو بلند کرنے والا ہے یلک روح من امر ہی اللہ من معبادی وہ اپنے بندوں میں سے جس کے اوپر چاہے اپنے امر سے روح کو نازل کرتا ہے لیون زیرا یوم طلاق تاکہ وہ تم کو ملاقات کے دن سے ڈرائے یہاں پہ طلاق توئے والا طلاق نہیں جو عورتوں کو دی جاتی جی، ہے جی۔ یہ طے ہے یوم طلاق جی۔ یعنی کہ ملاقات کے دن سے تو یہ مزے سامعین آپ کی ہمت میں درخواست ہے جو میرے پچھلے پروگرام کا تسلسل تھا کہ آپ اس سماج میں رہتے ہیں اس سماج سے فائدے اٹھاتے ہیں اس کی سہولیات سے متمدع ہوتے ہیں لیکن اس کے وہ اصول جو ہیں اس کو آپ اپنانے کو تیار نہیں ہوتے وہ اصول آپ کو ذہنی آزادی دیتا ہے آپ کو یہ کہتا ہے کہ آپ جہاں خود اپنے مذہب پہ عمل کرنے میں آزاد ہیں اس کی تبلیغ کرنے میں آزاد ہیں تو یہی اصول اگر آپ پیچھے نہیں پہنچاتے تو کم از کم یہ تو کریں کہ جو آپ کو خدا کے دین کی طرف خدا کی کتاب کی طرف خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بلایا جا رہا ہے اس میں ان کی ناراضگی کی پرواہ نہ کریں جو آپ کے پیچھے ہیں کیونکہ خدا کی ناراضگی ان تمام کی ناراضگی سے بہت بڑھ کر ہے بلکہ سب سے بڑھ کر سب سے بڑھ کر ان یہ ہے یوناداؤنا ان کو پکارا جائے گا لمکت اللہ اکبر و من مکت کم انفسکم خدا کی ناراضگی جو ہے نا وہ ان تمام تمہاری جو آپس کے نا انفسکم ان سب سے کہیں بڑی ہے اس لیے اس کے اوپر غور کریں اللہ تعالیٰ سے دعا کریں ہم بھی دعا کرتے ہیں آپ کے لیے کہ آپ ان سماجی بندھنوں سے جو آپ کو قرآن اور سنت سے دور لے کے جا رہے ہیں ان سے اللہ تعالیٰ آپ کو آزاد کرے اور آپ خالص تن قرآن اور سنت کی پیروی کرتے ہوئے اس زمانے کے امام کو پہچانیں اللہ تعالیٰ آپ سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے آمین بہت شکریہ انصر صاحب تو سامعین یہ ہے آج کے پروگرام کا ابتدائیہ اور اب وقت ہے کہ ہم اپنی جو ڈسکشن ہے اس کو بھی آگے لے کے چلیں گے گفتگو کو لیکن ساتھ ساتھ اگر آپ اپنے سوال کے ذریعے ریڈیو احمدیہ کا حصہ بننا چاہتے ہیں تو اسٹوڈیوز کا نمبر ہے four one six four one zero six five two two four one six four one zero six five two two یا پھر ٹول فری نمبر ہے one eight five five four one zero six five two two one eight five five four one zero six five two two آپ اس نمبر پر کال کر سکتے ہیں اور ریڈیو احمدیہ کا حصہ بن سکتے ہیں ٹیلی فون لائنز اوپن ہیں ہمارے ساتھ آج اسٹوڈیوز میں و محترم انصر رضا صاحب موجود ہیں انصر رضا صاحب آپ کے سوالات کے جوابات بھی دیں گے اور ان سے گفتگو کا سلسلہ آگے بھی بڑھائیں گے میں ایک دفعہ پھر بتا دیتا ہوں کہ ہمارا ٹیلی فون نمبر ہے four one six four one zero six five two two سامن یہاں ایک اور یاد دہانی بھی ہم آپ کو کرا دیں کہ یہ پروگرام ہمارا جاری رہتا ہے نصف شب یعنی رات کے بارہ بجے تک لیکن دس بجے شب ہمارے پروگرام کی فریکوینسی اس فریکوینسی سے ہٹ کر اے ایم فائیو تھرٹی ہو جاتی ہے یعنی ہم اور آپ ساتھ تو رہتے ہیں اور اسٹوڈیوز کے نمبر بھی یہی رہیں گے لیکن پروگرام آپ سن سکیں گے اے ایم فائیو تھرٹی کے ذریعے یا پھر آپ جو ریڈیو احمدیہ کی آفیشیل ویب سائٹ ہے جس کا نام ہے voice of Islam dot C A آپ اس ویب سائٹ کے ذریعے بھی آج کا یہ پروگرام براہ راست سن سکتے ہیں بلکہ voice of Islam dot C A کے ذریعے آپ آج سے پہلے کے تمام پروگرامس کی ریکارڈنگ بھی سن سکتے ہیں یہی پروگرام یہی جو ہماری آفیشیل ویب سائٹ ہے voice of Islam dot C A یہ موقع بھی آپ کو فراہم کرتی ہے کہ آپ اپنی رائے اپنے تبصرے یا اپنے سوال بھی ہم تک اس ویب سائٹ کے ذریعے پہنچا سکتے ہیں تو اسٹوڈیوز کا نمبر ہے four one six four one zero six five two two چار ایک چھ چار ایک صفر چھ پانچ دو دو آپ اس پہ کال کر سکتے ہیں اپنے سوال کے ساتھ ریڈیو احمدیہ کا حصہ بن سکتے ہیں اور ریڈیو احمدیہ پر آج میرے ساتھ <clears throat> اسٹوڈیوز میں موجود ہیں مکرمہ محترم انصر رضا صاحب ہمارا پروگرام جاری رہتا ہے شب بارہ بجے تک دس بجے سے لے کے بارہ بجے تک اے ایم فائیو تھرٹی پر ہم اپنے فریکوینسی منتقل کرتے ہیں اور پروگرام کے آخری گھنٹے میں ہم آپ کی خدمت میں امام جماعت احمدیہ حضرت مرزا مسرور احمد صاحب خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر عزیز کے خود جمعہ کی ریکارڈنگ پیش کیا کرتے ہیں آج ہم آپ کی خدمت میں مورخہ اٹھائیس دسمبر سن دو ہزار اٹھارہ کے خطبہ جمعہ کی ریکارڈنگ پیش کریں گے تو پروگرام ہمارا جاری رہے گا اور پروگرام میں گاہے بگاہے آپ کی آنے والی کالس کو بھی ہم شامل کریں گے اور پروگرام کو آگے لے کر بڑھیں گے انصر صاحب آپ سے جو جو بات آپ نے پیش کی ہے اور جن آیات کا آپ نے ذکر کیا ہے یہاں سے بڑا ایک موضوع آپ نے بڑے اچھے طریقے سے اس کی وضاحت بھی کی یہ آپ نے بتایا کہ جو لوگ ہیں جو اس معاشرے کو یا طرز یا اس سماج کو چھوڑ کے آگے آئے انہوں نے ایک سٹیپ تو لے لیا ایک قدم انہوں نے لیا اور بہتری کی طرف لیا تو ان نے یہ آگاہی یہ سوچ تھی کہ ہم ایک بہتری کی طرف جا رہے ہیں اور اس سماج میں آ رہے ہیں جو پچھلے سماج سے بہتر ہے تو یہاں سے اگلا قدم ہمیں لینے کی ضرورت ہے کہ نہ صرف یہ کہ خود بھی اس نفرت کو چھوڑیں اور پیغام پہ غور کریں بلکہ جو لوگ آج سے پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں جو ان اس معاشرے کا بھی حصہ ہیں ان کو بھی یہ بتائیں کہ یہ نفرت کسی طرف لے کر جانے والی نہیں ہے اس میں جو بنیادی مقصد ہوتا ہے نا ان کا جی اس سماج کو چھوڑنے کا اس معاشرے کو چھوڑنے کا وہ سراسر معاشی ہے ٹھیک ہے اقتصادی ہوتا ہے ان کو اس بات کی اور ہر شخص کو اس اس کی آزادی حاصل ہے اس کا حق حاصل ہے اور یہ جو اس طرح کی ہجرت ہے جی وہ کوئی نئی نئی ہے ہم تاریخ میں جتنی بھی ہے ہمارے پاس معلوم تاریخ ہے پچھلے پانچ ہزار سال کی جی اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ قومیں افراد نہیں قومیں بھی ٹھیک ہے ایک جگہ سے ہجرت کرتی ہیں وہ کسی ایسی جگہ پہ جاتے ہیں جہاں پہ موسم اچھا ہو مثلاً شمالی یورپ سے جو آریہ نسل ہے انہوں نے چونکہ وہاں حالات کافی خراب تھے برف تھی اور وہ کچھ بھی نہیں تھا وہاں پہ انفراسٹرکچر تو تھا ہی نہیں تو وہ جب چلے ہیں وہاں سے تو پھر وہ افغانستان میں اور ایران میں پھر چلتے چلتے وہ ہندوستان میں جب آئے ہیں جی تو جو گنگا جمنا کی وادی سندھ ہے وہاں پہ انہوں نے دیکھا کہ وسیع میدان ہے موسم بھی بڑا زبردست ہے اور پانی بھی وافر ہے زمین بھی زرخیز ہے جی تو انہوں نے یہاں پہ ڈیرے ڈال دیے ٹھیک ہے اور انہوں نے یہاں پہ اور اس کے بعد پھر جو ہندوستان میں ہمارے بخاری سید ہیں جی وہ وہاں سے چلتے ہیں سمرکند بخارا سے کچھ حالات وہاں خراب ہوتے ہیں اقتصادی ہوتے ہیں کچھ سیاسی ہوتے ہیں اس کی وجہ سے وہ چلتے ہیں وہاں سے اور عرب سے بھی لوگ آئے اور جو ہمارا یہ جو سینٹرل ایشیا ہے وہاں سے بھی لوگ آئے اور مختلف علاقوں سے انہوں نے آ کے یہاں پہ سکونت اختیار کی اس میں کوئی بری بات نہیں ہے آپ کسی کو متون نہیں کر سکتے کہ جی تم تو پیسے کی کھاتے چھوڑ کے آ گئے ہو تم تو بڑے لالچی آدمی ہو تو یہ ہر انسان کا ایک حق ہے کہ وہ ضرور آئے وہاں سے ٹھیک ہے لیکن ہمارے لیے اسوا جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے جب آپ نے ہجرت کی تو دین کی خاطر کی ٹھیک ہے اور پھر جب دین کی خاطر وہاں پہ جو جو پرسیکیوشن تھی وہ بند ہو گئی تو آپ نے کہا جی آج سے ہجرت یہ والی بند ہو گئی ٹھیک ہے لیکن اب بھی اگر ویسے حالات ہوں اور قرآن کریم میں جا بجا یہ لکھا ہے کہ وہ جو مظلومین ہے مستظفین جن کو کہا گیا جی تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جی اس بستی کے رہنے والے بڑے ظالم ہیں تو فرشتے کہتے ہیں کہ خدا کی زمین تو بڑی وسیع ہے تم نکلو یہاں سے تم کیوں پھنسے ادھر تو جاؤ چھوڑو اس زمین کو یہ انبیاء کی سنت ہے تم نکل جاؤ یہاں سے تو دین کی خاطر ہجرت کرنا تو افضل ہے معاشی وجہ سے کرنے سے زیادہ بہتر ہے زیادہ بہتر ہوتی ہے بالکل ٹھیک ہے اچھا لیکن فون تو نہیں اس وقت اچھا۔ جی دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ ایک ملک سے آتے ہیں تو جیسے ہوتا ہے نا ایسٹرونٹس جی ایسٹرونٹ جب زمین کو چھوڑ کر خلا میں جاتے ہیں تو وہ انہوں نے ایک خاص قسم کا لباس پہنا ہوتا ہے اس لباس کے اندر ان کو زمین کا جو ایٹماسفیرک ٹیمپریچر ہے پریشر ہے گیسیں ہیں وہ ساری کی ساری ان کو مہیا کی جاتی ہیں کیونکہ اس کے بغیر وہ زندہ نہیں رہ سکتا نہیں رہ سکتے ٹھیک ہے جس کیپسول میں ہوتے ہیں اس کے اندر ہوتے ہیں اگر انہوں نے نکل کے باہر خلا میں چہل قدمی کرنی ہے تو وہ ایک خاص قسم کا لباس پہنتے ہیں کیونکہ اس لباس کے اندر ان کو نائٹروجن ہائیڈروجن آکسیجن یہ ساری جو سانس کے لیے ضروری ہیں پھر ان کا ایسا ہوتا ہے کہ وہ ان کا چونکہ وہاں پہ کشی سے شکل نہیں ہوتی جی گریوٹی نہیں ہوتی تو ان کا وزن بالکل ختم ہو جاتا ہے اس لیے ان کا وزن برقرار رکھنے کے لیے ان کو وہاں پہ وہ لباس پہنایا جاتا ہے ہمارے لوگ جب یہاں سے آتے ہیں اور یہ ہمارے ہاں بھی پرابلم ہے کہ جو ہماری یہاں پہ نوجوان نسل ہے وہ جو یہاں پہ پلے بڑے ہیں یا پیدا ہوئے ہیں وہ اس جنریشن کو جو وہاں سے میری عمر کے ہو کے آئے ہیں تیس پینتیس چالیس سال کے تو ان کا مزاج اور نوجوان نسل کا مزاج آپس میں میل نہیں کھاتا ٹھیک ہے تو میں ان کو یہی کہتا ہوں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو جنہوں نے اپنے سارے جو سوشل جو ہے نا پریشر وہ ان کے ساتھ ہے ابھی تو ہمارے جو لوگ ہیں یہاں سے پہ جو آئے ہیں ان کے بھی میں صرف سماجی بات کر رہا ہوں لیکن جو انسانی مساوات کی بات ہے جہاں پہ دین کے بارے میں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اللہ تعالیٰ نے بتائے ہیں وہ جو اصول ہیں وہ آپ اس معاشرے میں استعمال کرتے تھے دوسروں پہ نافذ کرتے تھے ان کو پرسیکیوٹ کرتے تھے صرف یہ دیکھیں کہ یہاں جو انسانی اصول ہیں دوسرے وہ بھی قرآن کے کمپیٹیبل ہیں ٹھیک ہے اور جو دینی اصول ہیں وہ بھی قرآن کے کمپیٹیبل ہیں کہ دین کے معاملے میں آزادی دینا جیسے میں نے کہا کہ مساک مدینہ جو عمران خان بات کر رہا ہے وہ دینی طور پہ نہیں کر رہا وہ انصاف کی بنیاد پہ کر رہا ہے ٹھیک ہے کیونکہ مساک مدینہ کا مطلب یہ تھا کہ تمام لوگوں کو انصاف دیا جائے ٹھیک ہے ایک یہودی اور ایک مسلمان کا جھگڑا ہوتا ہے آپس میں تو یہودی یہاں پہ لے کے آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس کو پتہ ہے کہ میں یہودی ہوں لیکن پھر بھی فیصلہ انصاف کا ہوگا ٹھیک ہے اور فیصلہ مسلمان کے خلاف ہوتا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 تمہارے ایمان جو ہے نا وہ حلق سے نیچے نہیں اترا کیسے اترے گا نیچے کیسے پتہ لگے گا کہ حلق سے نیچے اتر گیا ہے اس کی گواہی تم خود دو گے کس طرح اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ فلاح و رب کا پس نہیں اور تیرے رب کی قسم لا یؤمنون یہ ہرگز مومن نہیں ہو سکتے حتیٰ یو حقی منہ کا فی ماں شجرا بینا نہ ہوں یہاں تک کہ تمہیں اپنے تمام ذاتی اختلافات میں جو آپس کے جھگڑے ہیں اس میں حکم نہ بنا لیں ٹھیک ہے جی میں نے حکم بنا لیا آپ کو اور میں اپنے ساتھی کے ساتھ جو جھگڑا ہے وہ میں لے کے آپ کے پاس آیا جب آپ نے فیصلہ کیا میں کہ یہ تو زیادتی کر دی میرے ساتھ ہیں تو خدا کے رسول لیکن نوز بلّہ ڈنڈی مار دی ٹھیک حق تو میرا بنتا تھا دے دیا اس کو تو خدا نے کہا کہ سما لا یجدوفی فی انفسم حرجم مما کدیتا پھر یہ اپنے نفسوں میں ذرا سی بھی تنگی نہ محسوس کریں اس کے متعلق جو آپ نے فیصلہ کیا مما کدائیتا جو بھی آپ نے فیصلہ کیا اس کے متعلق اب اس کے متعلق جو تنگی ہے کون بتائے گا میں بتاؤں گا کہ آپ کے دل میں تنگی ہے جس پہ گزری گزری ہے جس پہ جی، وہی وہی بتائے گا وہ کہے گا جی میرے دل میں کوئی تنگی نہیں ہے ٹھیک ہے ہوگی تو وہ منافق ہے نہیں ہوگی تو وہ جی۔ مومن ہے وہی سلم و تسلیمہ اور اس کو سر تسلیم خم کر دے اس کے آگے بڑی خوش دلی کے ساتھ اس کو کہ جی بالکل ٹھیک ہے میں سمجھتا تھا کہ یہ میرا حق ہے لیکن اے اللہ کے رسول آپ نے فیصلہ کر دیا ہے تو اب واقعی اسی کا حق ہوگا اور میں بڑی خوش دلی کے ساتھ اس کو اس کا جو حق ہے وہ دے رہا ہوں اور اس معاملے میں اس قضیے میں آپ نے میرے خلاف فیصلہ کر دیا I I wholeheartedly accepted ٹھیک یہ ہے ایمان کی نشانی بالکل ٹھیک ہے لیکن آپ تو اللہ کے رسول کو اور حکم مانتے ہی نہیں یعنی منہ سے تو کہتے ہیں آپ جی کہ خدا اور اس کا رسول حکم ہے لیکن اپنے فیصلوں میں آپ جاتے ہیں اپنے علماء کے پاس آپ جاتے ہیں اپنے پیروں کے پاس اپنے مشاہد کے پاس اور ان سے کہتے ہیں جی آپ فیصلہ کریں اور وہ خود قرآن نہیں پڑھے ہوتے جی اور پڑھے بھی ہوتے ہیں تو دھوکہ دیتے ہیں جی yeah. ہاں۔ تو یہ جو ایک تضاد والی کیفیت ہے جو میں بتا رہا ہوں کہ آپ اگر اس معاشرے میں ہیں جہاں پہ آپ کہتے ہیں کہ یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے اور یہاں پہ یہ اسلام کا قلعہ ہے جی وہاں پہ آپ اسلام نافذ نہیں کرتے اور جب آپ یہاں پہ آ جاتے ہیں اور آپ کو میں نے قرآن کی یاد پڑھ کے بتائی ہے کہ آپ ابھی تک اسی سوشل پریشر کے اندر آپ پھنسے ہوئے ہیں اور آپ ان چیزوں کو اپنی زندگی میں انفرادی طور پر بھی نافذ کرنے کو تیار نہیں ہیں اس کی پابندی کرنے کو تیار نہیں ہیں کیوں آپ ڈرتے ہیں ان لوگوں سے جی ہاں اللہ تعالیٰ نے سورہ عذاب میں ہی کہا نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے دل میں ایک بات تھی لیکن آپ ڈرتے تھے کہ لوگ کیا کہیں گے کہ یہ تو میرے منہ بولے بیٹے نے طلاق دی ہے اس کو جی تو میں کیسے شادی کر لوں تو خدا نے کیا کہا کہ لوگوں سے نہیں ڈرنا اللہ سے ڈرو اب وہ ڈرتے نہیں تھے لیکن ان کے ذہن میں یہ عربی زبان میں بڑی خوبصورت طریقے سے بہت بڑی جامع زبان ہے یہ اس میں جو مختلف خوف کی جو کیفیتیں ہیں نا mm-hmm. اس کے لیے مختلف الفاظ ہیں ٹھیک ہے میں کسی وقت بتاؤں گا آپ کو کہ جو خوف ہے نا جی اس کی کتنی مختلف کیفیتیں ہیں ہم تو جو بھی ہو اس کو خوف کہہ دیتے ہیں نا لیکن بڑے لیول ہیں اس کے تو اس میں خشیت یہ ہے یہ نہیں ہے کہ وہ اللہ کے مقابل پہ ان سے ڈرتے تھے بلکہ یہ تھا کہ لوگ کیا کہیں گے خدا نے کرنا لوگوں سے نہیں ڈرنا اللہ سے ڈرو ٹھیک ہے تو سامعین دین ہے اللہ کی خاطر اگر ہمیں ناراضگی کی پرواہ ہے تو اللہ کی ناراضگی کی پرواہ ہے اللہ نہ ناراض ہو جائے لوگ ناراض ہوتے ہیں تو ہو جائیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا اس لیے جو آپ نے بھی بات کی ہے نا کہ یہ لوگ جو یہاں پہ آ گئے ہیں تو یہاں پہ یہ ابھی بھی آپ دیکھیں اب تو خیر وہ اللہ کا فضل ہے کہ ایسے واقعات کم ہو گئے ہیں لیکن غیرت کے نام پر قتل تو ابھی بھی ہوتے ہیں جی ہاں۔ اور انگلینڈ میں تو زیادہ ہوتے ہیں جی ہاں۔ کینیڈا کے مقابلے میں جی ہاں۔ کینیڈا میں بھی ہوئے ہیں لیکن اس کی جو شرح ہے وہ انگلستان میں کینیڈا کے مقابلے میں زیادہ ہے یعنی وہی ہم نے لباس پہنا ہوا ہے پاکستانی سماج کا رہتے ہم یہاں پہ ہیں کھاتے ہم یہاں پہ ہیں کماتے ہم یہاں پہ ہیں but inside our houses ہم پاکستان کے اندر زندہ جی ہاں ہم ان اصولوں کو جو قرآن اور سنت کے بالکل منافی ہیں ہم ان کو آج بھی چھوڑنے کو تیار نہیں ہیں بالکل اس کا نتیجہ پھر کیا ہوتا ہے اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہماری جو اگلی نسل ہے نا وہ تباہ ہو رہی ہے جی ہاں وہ گھر سے باہر کچھ اور دیکھتے جی ہیں اور سنتے ہیں گھر سے اندر وہ کچھ اور دیکھتے سنتے ہیں جی ہاں۔ اور وہ مطلب وہ کہتے ہیں جی کہ ہمارا تو قصور نہیں ہے آپ لائے تھے نا ہم یہاں پہ جی ہاں۔ اب جیسے میں نے وہ کہا کہ وہ کہتے ہیں کہ فاترفنا ہم اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں کون سے گناہ کا مارا تو خدا نے مارا نا میرا کیا قصور ہے اس میں زندہ کیا تو خدا نے کیا میرا اس میں کیا قصور ہے آپ چاہے اس کو فزیکل سینس میں لے لیں میں نے اسپرچل سینس میں لیا ہے فزیکل سینس میں کہ ہم نہیں تھے تو پھر دوبارہ سے زندہ ہو گئے پھر مر جائیں گے پھر خدا زندہ کر دے گا اگر آپ اس کو قیامت میں بھی لگا لیں کہ جی ہم نہیں تھے تو خدا نے ہمیں پیدا کر دیا دیا پھر پھر مار زمین میں دفن ہو گئے مٹی میں مل گئے گئے ہو اس کے بعد پھر ہم دوبارہ قیامت کے دن زندہ کر جائیں گے تو اب یہ آپ اس کو فزیکل بھی لے سکتے ہیں میں نے روحانی طور پہ لیا ہے تو وہ کہتے ہیں رفتہ بے ضرور ہم اپنے گناہ کا قرار کون سے گناہ کیونکہ وہ تو موت اور زندگی کی بات کر رہے ہیں نا بالکل وہ تو نبی کے انکار کی بات ہی نہیں کر رہے لیکن خدا نے کیا کہا خدا نے کہا کہ جب تم کو ایمان کی طرف بلایا جاتا تھا اس تو دونا المان فتح فرون تو تم نے انکار کر دیا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ موت اور حیات روحانی ہے روحانی ہے جسمانی نہیں ہے بالکل بالکل صحیح تو یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے گناہ کا اپنے کا اقرار کیا کہ تم نے پہلے بھی ہمیں ایک نبی کے ذریعے زندہ کیا ہم نہیں ہوئے پھر ہم مر گئے پھر دوبارہ تم نے زندہ کیا ہم نے ہم نے نہیں بات سنی تو خدا کہتا ہے کہ دیکھو جب اس لیے ہے ظال ظالق بیننا ہوں یہ اس لیے ہے کہ ایجاد اللہ وعدہ ہو کفر تم ایک اللہ کی طرف آپ دیکھ لیں یہ کتنی خوب جامعیت کے ساتھ یہ پاکستانی اور ہندوستانی معاشرے کے اوپر یہ لاگو ہوتی ہے کہ ایزاد اللہ وعدہ ہو کفر تم جب تم کو ایک اللہ کی طرف بلا جائے کہتے چھوڑ دو سارے پیر چھوڑ دو سارے مزار چھوڑ دو سارے علماء کیونکہ علماء کی پیروی کو بھی خدا نے شرکا ہے قرآن میں کہ انہوں نے اپنے احبار و رحبان کو بالکل ارباب دون اللہ بنا لیا تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں چھوڑ دو ان سب کو ایک اللہ کی طرف آ جاؤ ایک خدا ایک رسول ایک کتاب اور ایک اس رسول کی سنت ایک ہے یہ ایجاد و اللہ واد کفر تم وہاں یشرک میں ہی جب اس کے ساتھ شرک کیا جاتا ہے نا کہ نہیں خدا تو ہے لیکن پھر مولوی صاحب بھی تو آپ بتا رہے ہیں مولوی صاحب ہیں yeah. جی ہاں۔ اتنا لمبا عرصہ انہوں نے مدرسے میں پڑھایا یہ پچھلے چودہ سو سال سے جتنے بھی ہمارے علماء ہیں مفسرین ہیں بزرگان ہیں تو کیا ان کو نہیں سمجھ تم یہ بات کی جو تمہیں آج سمجھ آ گئی yeah. جی ہاں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے قرآن کریم میں کہ چاہے ان کو کوئی عقل نہ ہوتی جو ان کے آبا ہیں چاہے ان کو کوئی بھی عقل نہ ہوتی پھر بھی تم کہتے نہیں باقی باتوں میں تو چھوڑ دیتے ان کو باقی باتوں میں چھوڑ دیتے ساری باتوں میں چھوڑ جی. دیتے ہیں. کہ جی نہیں جی وہ تو پچھلے زمانے کی باتیں ہیں وہ ہمارے دادا پر دادا ایسے کیا کرتے تھے تو اب نہیں ہوتا ویسے جتنے بھی ہمارے اصول ہیں وہ گھر میں بیٹھتے تھے سارا دن کام کرتے تھے جی۔ پھر آتے تھے بیوی بچوں کے ساتھ بیٹھتے تھے ماں باپ کے حقوق کا خیال ہوتا تھا بیوی بچوں کے حقوق کا خیال ہوتا تھا وہ پچھلے زمانے کی باتیں آج سارے ہاتھ میں فون پکڑ کے بیٹھے رہتے ہیں چاہے ایک ہی کمرے میں بیٹھے ہوں وہ تو ایک کمرے میں بیٹھتے نہیں مختلف کمروں میں بیٹھے جی. ہوتے ہیں اپنا اپنا ٹی وی ہوتا ہے اپنا اپنا لیپ ٹاپ ہوتا ہے اپنا اپنا آئی پیڈ ہے اپنا اپنا فون ہے اور اس کے اوپر ہم دوسروں سے کنیکٹیڈ ہیں جو پاس بیٹھا ہے اس کے ساتھ ہم ڈسکنیکٹیڈ ہیں ٹھیک تو کہتے ہیں نہیں جی وہ تو پرانی بات ہے وہ پرانے لوگوں کی بات ہے اب نہیں ایسے ہوتا اس کو چھوڑ دیتے آرام سے اس وقت ان کو آبا کی عزت کا خیال نہیں آتا لیکن یہ جو دین کی باری آئے گی پھر اس میں وہ کہیں گے کہ نہیں دیو تو باپ دادا تو یہ مانتے تھے چلیے بہت شکریہ انصر صاحب سامعین پروگرام جاری ہے اور پروگرام میں آپ کے سوالات بھی ہم ساتھ ساتھ شامل کر رہے ہیں محمد صاحب میرے ساتھ اس وقت ٹیلیفون لائن پر موجود ہیں ریڈیو احمدی ہمارے خوش آمدید کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میرا سوال انصر صاحب سے یہ تھا کہ قرآن میں شاید کہیں پہ بلکہ یقیناً لکھا ہوا کہ اسلام جو ہے وہ دین آسان ہے تو لیکن اسلام کو جو ہم آج کل دیکھتے ہیں کہ مدرسے میں پڑھنے کے لیے دو سال یا ایک سال یا تین سال وٹ ایور جو بھی ہے وہ لگتے ہیں اس کے بعد پھر وہ کہتے ہیں کہ جی اس نے اسلام کو سمجھ لیا سمجھا ہے تو اس میں اور اس میں قرآن شریف کی آیت میں کیا فرق ہے چلیے بہت شکریہ محمد صاحب آپ کے سوال کیا جی انصر صاحب جی بات یہ ہے کہ قرآن کریم نے سوری میں یہ بتا رہا تھا کہ آپ انسانی معاشرے کو دیکھیں نا اچھڑتی ہوئی نظر ڈالیں کو جی۔ زیادہ گہری نظر نہ ڈالیں ٹھیک ہے تو آپ کو نظر آ جائے گا کہ اس دنیا میں مختلف انٹلیکچوئل لیول کے لوگ رہتے ہیں بالکل رہتے ہیں ٹھیک ہے بعض لوگ جو ہیں وہ بالکل ان پڑھ ہوتے ہیں مزدور طبقہ ہوتا ہے جی بعض جو ہیں وہ تھوڑے سے پڑھے لکھے ہوتے ہیں بعض جو ہیں وہ زیادہ پڑھے لکھے ہوتے ہیں پھر بعض کا رجحان سائنس کی طرف ہوتا ہے بعض کا رجحان آرٹس کی طرف ہوتا ہے بعض فنکار ہوتے ہیں کوئی پینٹنگ کرتا ہے کوئی مجسمے بناتا ہے کوئی اور کسی قسم کے فنون لطیفہ کے اندر کوئی گلوکار ہے کوئی موسیقار ہے کوئی رائٹر ہے اس کو زبان اور ادب سے بہت محبت ہے اور لگاؤ بہت ہے ابھی میں وہ پڑھ رہا تھا انٹرویو جو ہمارے پاکستان میں بڑے مشہور اینکر ہیں سہیل الائد صاحب جی جن کا بڑا مشہور ہے نا وہ کہ کیا یہ کھلا تضاد نہیں جی جی تو اس میں انہوں نے اچھا وہ جو انہوں نے بات بتائی وہ ایگزیکٹلی میرے پہ بھی لاگو ہوتی ہے ٹھیک ہے میرے والد صاحب نے کوشش کی کہ میں سائنس میں گریجویشن کروں ٹھیک ہے میں نے ایف ایس سی کی رو ہو کے اس کے بعد بی ایس سی میں داخلہ لے لیا تو ایک دو اٹیمپٹس کی نہیں ہوا ٹھیک ہے پھر میں نے گریجویشن کر لی کامرس میں کر لی پھر وہ اس سے پہلے میں نے ویسے سمپل بی اے کیا پھر کامرس میں کر لیا تو میرا نہیں دل لگتا تھا وہاں پہ ٹھیک ہے سمجھ نہیں آتی تھی مجھے تو سہیل براج صاحب نے بالکل یہی بات کی کہ میرے والد صاحب مجھے ڈاکٹر بنانا چاہتے تھے تو وہ چھ سو تین تھا اس کا کیا کہتے ہیں اس کو میڈیکل کالج میں داخلے کے لیے جو ٹھیک ہے تو کہتے ہیں میرے آئے پانچ سو مطلب پانچ نمبر کم تھے اس سے ٹھیک ہے فائیو نائنٹی ایٹ آئے تو چھ سو تین تھے پانچ نمبر دوبارہ ٹرائی کی تو فائیو نائنٹی نائن ہو گئے <laughs> اور وہ جو میرٹ تھا وہ چھ سو تیس ہو گیا ٹھیک ہے چھ سو تین کی کہتے ہیں میں کہا کسمانوں کا چھوڑو پر اس کو میں نے نہیں پڑھنے ٹھیک ہے نہیں تھا نا رجحان تو ہر طبقے دنیا میں ہر طبقے کے لوگ الگ الگ ہوتے ہیں بالکل ہوتے ہیں کوئی شک نہیں ہے ان کا انٹلیکچوئل لیول جو ہے نا وہ ڈفرینٹ ہوتا ہے سب سے اب اللہ تعالیٰ نے یہ جو قرآن کریم نازل کیا ہے یہ کسی ایک خاص طبقے کے لیے نازر نہیں کیا ٹھیک اس میں ادب کی چاشنی بھی ہے لوگ پڑھتے ہیں کہتے ہیں جی بہت ہی اعلیٰ کلام ہے جو اس میں فصاحت و بلاغت ہے وہ کمال کی یعنی وہ عرب کے لوگ جو اپنے آپ کو سب سے فصیح سمجھتے تھے اور دوسروں کو اجمی یعنی جی۔ گونگا کہتے تھے جی۔ انہوں نے جب یہ قرآن پڑھا تو وہ حیرت زدہ ہو گئے سورہ کوثر تین آیات پہ مشتمل ایک صورت ہے اس کا جواب نہیں لکھ سکے وہ اچھا۔ خانہ کعبہ میں لٹکا دی یہ سبا معلقہ ہے اور یہ سورہ کوثر ہے اور جب نبی کریم صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوی نبوت کیا شروع میں تو ایک بندہ وہاں پہ غلط منظمات اس کا نام تھا تو وہ جھاڑ پھونک کیا کرتا تھا لوگوں کے نا وہ اسیب وغیرہ اتارا کرتا تھا تو اس کو انہوں نے کہا کہ یہ نا اس کو نوزب اللہ اسیب ہو گئے ذرا جاگنا اب وہ جب گیا نا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قرآن نہیں سنا ہے جو ہم پڑھتے ہیں نا کہ اما بعد فاؤز بلّہ منشت وہ جی، نحمد جی، جی، سوری وہ ہے کہ الحمد للہ نحمد وہ کہنے کا کمال ہوگی یہ بات تو ذرا مجھے دوبارہ پڑھنا تو ہر لیول کے لوگ ہوتے ہیں یہ جو ابھی آیت انہوں نے پڑھی ہے نا چونکہ ہمارے پاس اور بھی سامعین ہیں سامعین بھی ہیں اچھا صاحب بات یہ ہے کہ دس بجے ہمیں فریکوینسی چینج کرنی ہے اچھا اور پروگرام میں میں صرف یہ بتا دوں آخری ہاں۔ بات کہ یہ جو آیت ہے وہ یہ ہے سورہ کمر میں چار دفعہ آئی ہے ولقت یسن القرآن ذکر ہے نصیحت کے لیے اس کو آسان کیا اور اسی قرآن کے متعلق خدا نے فرمایا کہ افلائی تدبر القرآن قرآن قرآن میں تدبر کیوں نہیں کرتے بھائی اگر آسان ہے تو تدبر کی کیا ضرورت ہے آسان ہے نا جی لیکن آسان کس لیے ہے آسان ہے نصیحت پکڑنے کے لیے آپ کو نصیحت چاہیے آپ مزدور پیشہ آدمی ہیں آپ کو بتایا کہ یہ کرنا یہ نہیں کرنا ٹھیک سمپل سی بات اب باقی اس کے اندر جو غور و فکر کرنا ہے اس میں سائنٹیفک فیکٹس دیکھتے ہیں اس میں معاشرتی پہلو دیکھتے ہیں اس میں وراثت کا قانون دیکھنا ہے طلاق کا قانون دیکھنا ہے جو بھی باتیں ہیں اس کے لیے آپ کو غور کرنا پڑے گا وہ ایک الگ طبقے کا کام ہے وہ ایک مزدور پیشہ بندے کا کام نہیں ہے دیکھیے نصیحت سب کے لیے ہے ٹھیک ہے جو ٹاپ کا بندہ ہوگا وہ اور جو نیچے کا بندہ ہوگا ان تمام کے لیے نصیحت تو ایک ہی ہے نا جی ہاں نیکی کے کام کرنے شرک نہیں کرنا یہ رسول ہے اللہ کا اس کی اطاعت کرنی اس لیے یہ آسان ہے ٹھیک ہے چلیے بہت شکریہ محمد صاحب ہمارا پروگرام تو جاری رہے گا ہم اس وقت فریکوینسی اپنی اے ایم فائیو تھرٹی پر لے جائیں گے دس بجے سے تو A M hundred point F M hundred point seven پر آپ یہ پروگرام نہیں سن سکیں گے بلکہ اے ایم فائیو تھرٹی پر اب سے اگلے دو گھنٹے کا پروگرام ہم آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوں گے انصر رضا صاحب میرے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود رہیں گے گیارہ بجے شب تک تو سامعین یہ یہاں وقت ہے جب ہم پروگرام جاری رکھتے ہیں ہمارے اسٹوڈیوز کا نمبر four one six four one zero six five two two four one six four one zero six five two two studios کا نمبر یہی رہتا ہے لیکن اس فریکوینسی پہ اب ہمارا وقت مکمل ہوا چاہتا ہے تو سفیر راجپوت کو ریڈیو احمدیہ کی ٹیم کی طرف سے اجازت